علیہ السلام اور اب ذکر ہو رہا حضرت یونس علیہ السلام سب سے ہم کو خلاصہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کے نیک بندے دنیا میں آتے ہیں اس کے دین کی صدا لگاتے ہیں اس کے دین کی طرف انسانوں کو بلاتے ہیں کچھ خوش بخت خوش قسمت لوگ جن کے دل میں ابھی زندگی کی رمق باقی ہے وہ ایمان قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں ایک طبقہ ان کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے نہ فرمان مٹ جاتے ہیں فرما بردار باقی رہتے ہیں لیکن ایک حیرت ناک قسم کا انعام ملتا ہے جو نافرمان فرمان تھے جن کے پاس طاقت تھی حکومتیں تھیں مال و دولت تھا سب کچھ تھا وہ دنیا کی تاریخ سے مٹ جاتے ہیں پراگندہ اور آگ کی طرح وہ بکھر جاتے ہیں ان کو کوئی جانتا نہیں ان کو کوئی پہچانتا نہیں اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ترک نہ آلے ہی فل وہ ترک نہ آلے ہی فل وہ ترک نہ آلے ہی فل بعد والوں میں ہم ان کا ذکر جمیل چھوڑتے ہیں ان کا تذکرہ ان کا ذکر خیر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر رہتی دنیا تک اور قیامت تک ان کا نیک تذکرہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے انسانوں کو ان قصوں کے بین سطور بتایا جا رہا ہے آدمی کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں مگر میرا تذکرہ ہوتا رہے ایمان والے کے ایمان اور اس کی نیکیوں کا یہ مقصود تو ہوتا نہیں اس کا مقصد تو صرف آخرت ہونا چاہیے لیکن یہ ایک حقیقت ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام دنیا میں روشن رہے تو یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ پروردگار کے دین سے وابستہ ہو جائے اس کا ہمیشہ کے لیے ذکر خیر دنیا میں جاری رہے گا اور جو مخالف طاقتیں اٹھیں گی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا کوئی پہچانے گا ہی نہیں کتنے بزرگوں کے واقعات آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کے زمانے میں ہوئے انہوں نے ان کو ستایا وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا مگر آج اس بادشاہ کا نام کسی کو معلوم نہیں بلکہ کتنے وہ بادشاہ جو کس علاقے میں تھے کہاں کے تھے وہ بھی معلوم نہیں ان کا محل کہاں تھا اور ان کے خزانے کی گن گرج کہاں کہاں تھی کچھ پتہ نہیں البتہ نیک بندوں کا تذکرہ دنیا میں زندہ رہتا ہے یہ ہیں مرنے کے بعد بھی زندہ رہنے والے اموات حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ لمن المرسلین اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام بھی بھیجے میں سے تھے یعنی پیغمبروں میں سے تھے رسولوں میں سے تھے آبا کا فلکل المشحون یاد کرو جب وہ بھاگے الى الفل المشحون بھری ہوئی کشتی کی طرف فسا ہم تو انہوں نے قرآن اندازی میں شرکت کی قرآن اندازی میں کیا کہتے ہیں چیری ڈالنے میں فقان من المدحضین تو وہی ہو گئے شکست کھائے ہوئے شکست دیے ہوئے پھلتا کام اور مدحضین کا معنی بھی کر سکتے دھکا دیے ہوئے فلتکما الفو تو لقمہ لکمہ بنا لیا ان کو ایک بڑی مچھلی نے ملین اور وہی تھے اپنے آپ کو ملامت کرنے والے باب افعال صاحب ماخذ بننا ملامت والا بننا وبوا ملین اور وہی تھے ملامت والے اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے فلولا انہ کان من المسبحین اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تھے تسبیح کرنے والوں میں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے اگر یہ بات نہ ہوتی لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو ضرور بھی ضرور رہتے وہ مچھلی کے پیٹ میں إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس دن تک جس دن دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا تب تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے کیا تب تک مچھلی باقی رہتی یہ بھی ممکن ہے کہ مچھلی بھی رہتی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی رہتے اور ظاہری معنی یہ ہے کہ جس طرح جو قبروں میں گئے وہ واپس نہیں اٹھیں گے اسی طریقے سے جو سمندر میں بہ گئے اب وہ قیامت کے دن ہی اٹھیں گے تو اشارہ یہ ہے کہ پھر قیامت کے دن ہی اٹھتے پن بدنا وہ سَقِيمٌ تو ہم نے پھینکا ان کو یعنی ہم نے حکم دیا مچھلی کو ان کو باہر پھینکنے کا بل چٹیل میدان میں وہ ہوا اور وہ بیمار تھے ایک عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے ایک دن سے لے کر چالیس دن تک کی روایتیں ہیں نہ عَلَيْهِ رتن مِّن یقین اور اگایا ہم نے ان کے اوپر شجا رتن ایک درخت مین یقین کدو کا بیل والا درخت اگایا وَأَرْسَلْنَاهُ نہ ہو تو ہم نے بے اور بھیجا ہم نے ان کو الامیاتی الف ایک لاکھ لوگوں کی جانب او یزیدون یا اس سے بھی کچھ زیادہ اور مشہور روایت ایک لاکھ بیس ہزار فن تو وہ لوگ ایمان لائے متحاؤ تو ہم نے ان کو زندگی گزارنے کا سامان دے دیا الہین ایک مدت تک حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سورہ یونس میں آ چکا نئے لوگ آئے ہیں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں نینوا جو عراق کا ایک شہر ہے وہاں تشریف لائے حضرت یونس ابن متہ علیہ السلام وہاں لوگوں کو سمجھایا ایک زمانے تک سمجھاتے رہے لوگ ایمان نہیں لائے یہاں تک کہ پروردگار کی طرف سے وہی کہ اب اس قوم پر عذاب آنے والا ہے لیکن کتنے دن میں آنے والا ہے یہ پروردگار کی طرف سے تعین نہیں ہوا انہوں نے پرانے انبیاء کرام کے حالات دیکھے اس پر غور فرمایا تو یہ سمجھا کہ تین دن میں عذاب آ جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے لیکن جب دیکھا کہ عذاب ابھی آ نہیں رہا ہے تو وہ گھبرائے کہ لوگ تو مجھے اور زیادہ جٹلائیں گے اگر عذاب نہ آیا میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ عذاب آنے والا ہے اور تین دن کا اعلان بھی کر دیا ان میں اپنے اتحاد سے یا یہ کہ تین دن کے اندر اب عذاب تو آنے والا ہے اب یہاں رہنے سے کیا فائدہ نکل پڑے وہاں سے اپنے ساتھ اپنے دو بچوں کو اور بیوی کو لے گئے حادثاتی طور پر بیوی جدا ہو گئی کوئی جماعت آئی ڈکیتوں کی اس نے بیوی کو اغوا کر لیا دوسرا حادثہ پیش آیا ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا کیسے ہوا اس کو بھیڑیا لے کے بھاگ گیا دوسرے بیٹے کو دریا پار کر رہے تھے وہ دریا میں گر گیا تینوں سے ہاتھ دھو لیے آگے بڑھے سمندر کراس کرنا تھا کون سا سمندر ہے کسی نے کہا جی نہیں سمندر نہیں دریا تھا دجلا تھا فرات تھا وغیرہ لیکن قرآن پاک نے متعین نہیں کیا ہم کو کیا ضرورت کوئی سمندر کراس کرنا تھا یا بڑا دریا کراس کرنا تھا اس لیے کشتی پر بیٹھے کشتی میں واقع پیش آیا اچانک وہ ہچکولے لینے لگی آگے دو روایتیں کچھ کہتے ہیں کہ کشتی والوں نے کہا کہ جو آدمی اپنے مالک کا بھگوڑا ہوتا ہے غلام جب وہ ہماری کشتی میں بیٹھتا ہے تب کشتی ہچکولے لیتی ہے کون ہے بھائی غلام حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں غلام ہوں اپنے آقا کا بھگوڑا ہوں مجھے ابھی حکم نہیں ملا تھا جانے کا میں اس سے پہلے آ گیا اپنے اتحاد سے اور انبیاء کا اتحاد ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں لغزش ہو جائے مگر اس لغزش پر ان کو برقرار نہیں رہنے دیا جاتا اور یہ کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی ہے ہمارے اعتبار سے یہ کوئی گناہ نہیں جو آدمی اجتہاد کرے اگر درست بات کو پا لے تو ڈبل ثواب اور اگر درست کو نہ پائے تو تب بھی سنگل ثواب انہوں نے کہا کہ میں بھگوڑا لوگوں نے کہا نہیں نہیں آپ اتنے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں اس پر پورا اندازی بھی یا دوسری بات یہ کہ کشتی والوں نے کہا کہ کشتی ہچکولے تب لیتی ہیں جب سواریاں زیادہ ہوتی ہیں ایک آدمی ایکسٹرا ہو گیا ہے اس کو نیچے اتار دو تو کشتی چل پڑے گی تو کس کو اتارے قرآن بھی انہی کا نام نکلا فتح ہما یہ قرآن پاک کے الفاظ تو انہوں نے قرآن دازی میں شرکت کی فقان من المدحضین تو وہی تھے شکست دیے ہوئے لوگوں میں سے اس ابا کا جب وہ بھاگے تھے یہ ابقا کا خاص لفظ ہے اصل میں غلام کے بھاگنے کے لیے اسی سے یہ سمجھا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے مالک کا بھگوڑا غلام ہوں ابقا عام بھاگنے کے لیے نہیں صرف غلام کے بھاگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب عابد مشہور ہے آگے مچھلی نے نگل لیا اپنے آپ کو خود ملامت کر رہے تھے کہ میں نے زیادتی کی میں حکم سے پہلے نکلا تو پھر انہوں نے وہ تصویر کی اللہ الہ الا انت انی کنت من الظالمین اگر یہ تسبیح نہ کرتے تو قرآن کریم کہتا ہے پھر قیامت تک اسی میں رہتے چنانچہ انہوں نے یہ تصویر کی مچھلی کو حکم ہوا اس نے لے کر کے کنارے میں ڈالا وہ سقیم اور وہ بیمار تھے ایک دن یا چالیس دن تک کی روایتیں ہیں تو اتنے لمبے عرصہ جو پیٹ میں رہے تو بیمار تو ہونا ہی تھا پروردگار نے اس کے اوپر کدو کی ایک بیل اگا دی کدو کی بیل کو قرآن پاک کہتا ہے شجرت من یقین کدو کا ایک درخت اگایا تو کہتے ہیں یہ ان کا معجزہ تھا کہ اوپر سے تو وہ بیل تھی کدو کی لیکن نیچے اس کا باقاعدہ تنا بن گیا تاکہ وہ ان کے لیے چھپر کا کام کرے سائے کا تو زبردست اس نے سائے کا کام کیا اور تفسیری روایتوں میں ہے کہ ایک جنگی ہوئی بکری آتی تھی اور روزانہ ان کو دودھ بھی پلا دیتی تھی وہ اس کا دودھ نکالتے تھوڑا سی صحت بہتر ہوئی اللہ کی طرف سے انتظام ہوا چنانچہ یہاں سے اٹھے اور اپنے قوم کی طرف تھے راستے میں بیوی بھی مل گئی بچے بھی دونوں مل گئے اور تفصیلی روایتیں ہیں کہ وہ سب فرشتوں کا کام تھا انہوں نے کہا کہ تیرے مالک کی طرف سے حکم آیا تھا ہم نے ایسا کیا تھا قوم کے پاس پہنچے ادھر قوم کا کیا ہوا قوم نے جب دیکھا کہ عذاب ہمارے گھروں کے پاس آ رہا ہے دھوئے کی شکل میں تیز بادلوں کی شکل میں عذاب ان کی بستی کی طرف آیا اسی لیے جب تیز بادل اور آندھی دیکھتے تھے میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فبادر الى المسجد فبادر الى الصلاة تو آپ گوڑ پڑتے تھے نماز کی جانب کہ کہیں قیامت تو نہیں آئی خدا کا عذاب تو نہیں آ گیا لوگوں نے جب دیکھا کہ عذاب قریب آ رہا ہے سب نے مل کر کے توبہ کی یہاں تک کہ اپنے مویشی بھی ساتھ لے گئے انہوں نے بھی توبہ ہے مویشی کیا توبہ کرتے مگر سب کچھ اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور ان کو سب کو سامنے رکھ کر کے توبہ کی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سامنے رکھا ان کو رکھ کر کے توبہ کی اس پر پروردگار کے کرم سے عذاب ہٹنے لگا ہٹتے ہٹتے ہٹتے پورا چھٹ گیا اب جو حضرت یونس علیہ السلام واپس گئے تو وہ پہلے ہی ان کو تلاش کر رہے تھے کہ کہاں چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام ان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے سب کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا کتنے لوگ تھے یہ قرآن کریم نے کہا ایک لاکھ تھے یا اس سے کچھ زیادہ اور تفسیری روایتیں ہیں کہ ایک لاکھ بیس ہزار اس وقت میں نینوا کی آبادی تھی فرسٹ بھی الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ یہ انبیاء کرام کا تذکرہ مکمل ہوا اب مکہ کے مشرقین سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس کے یہ تمام بزرگ تو اللہ کی توحید کی دعوت دینے آئے اور مشرقوں تم نے دنیا میں شرک پھیلائی پھنس سکتی ہیں انہی سے پوچھئے علی رب کی کل بنا تو وہ البنون کیا تیرے رب کے لیے بیٹی ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں گزر چکی یہ بات کہ مکہ کے کافر فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے اور پروردگار نے فرمایا کہ رب کی تو نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں لیکن اگر تم نے کوئی اولاد بھی ماننی تھی تو جن کو اچھا سمجھتے وہ اپنے لیے اور خراب خراب اللہ کے کھاتے میں حالانکہ بیٹی کی تم کو خوشخبری دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ ہی بگڑ جاتا ہے ام خلق نل دوسری بات تم کو یہ کیسے پتا چلا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تمہارے پاس کوئی سند کوئی سنند نہیں تیسرا سوال پروردگار نے فرشتوں کو پیدا کیا اور تم نے سمجھا کہ وہ مونس ہیں اس لیے وہ بیٹیاں ہیں کہ جب فرشتوں کو پیدا کیا جا رہا تھا تم وہاں موجود تھے اور تم دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کی سب فیمیل ہیں ان میں سے کوئی میل نہیں ہے کوئی سب لڑکیاں ہیں تم میں سے کس کس نے دیکھا ہم خلق نل بلائے کا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا بیٹیاں لڑکیاں عورتیں وہ ہم شاہدوں اور وہ گواہ تھے الا ان من کی ہم سنو نہ یہ گواہ تھے نہ اس کے پن کے پاس کوئی دلیل ہے انہم من افکہم بے شک یہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے لا فلونا ضرور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ولد اللہ نوز باللہ اللہ کے ہاں اولاد ہے اللہ نے اولاد جنی ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور بے شک یہ جھوٹے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں استفل بناتی تی عل اگر مانے کہ اس کی اولاد ہے تو کیا اس نے اپنے لیے خراب خراب چنی اور تم کو اچھی اچھی دے دی تمہیں بیٹے اور اپنے لیے بیٹیاں استفل بنا کیا اس نے استفا کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو آلل بنی بیٹوں کے مقابلے میں مالا تم کئی فتح کم تمہیں کیا ہو گیا اے مشرق تم کیا فیصلہ کر رہے ہو افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو کچھ تو سوچو پہلے تو پروردگار کے لیے بیٹیوں کا ہیں اولاد کا خیدہ اور اولاد میں پھر بیٹیوں کا خدا ام تم سلطان مبین کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے واضح قسم کی میں نے عرض کیا تھا عبداللہ ابن عباس کا قول کہ قرآن پاک میں سلطان کا لفظ جو آتا ہے وہ بادشاہ کے معنی میں نہیں آیا بلکہ دلیل اور ثبوت کے معنی میں آیا املکم سلطان مبین کیا تمہارے پاس کوئی خاص ثبوت ہے واضح ثبوت ہے لاؤ پیش کرو اور ثبوت سے کیا مراد ہوتا ہے کوئی عقلی دلیل پیش کرو عقلی تو ہے نہیں پیچھے رہ گیا نقل ہونے والی دلیل تو نقل ہونے والی دلیلیں دو تھی ایک یہ ہے کہ کسی نبی کا قول پیش کرو اور دوسرا آسمانی کتاب پیش کرو فاتحو کتاب ان کن تم صادقین لاؤ اپنی کتاب کس میں لکھا ہوا یہ اگر تم سچے ہو لاؤ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا اور بنایا انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نصباً رشتہ داری ایک یہ جرم کیا اس کے علاوہ دوسرا جرم انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری نکالی کیسے ان کے کچھ اور بے حیا قسم کے قبائل تھے انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو دوسروں نے کہا کہ بیٹیوں کی کوئی ماں بھی تو ہوگی کوئی بیوی بھی تو ہوگی اللہ کی نوز باللہ کہنے لگے بیوی اللہ کی پریاں جنوں کی بیٹیاں وہ ان سے اللہ تعالیٰ نے نوز باللہ نکاح کیا اور پھر ان سے جو پیدا ہوئے فرشتے ہیں تو جن کیا ہوئے کہا جن خدا کے سسرالی رشتے دار وجارو بین و بین الجنت نصبا انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نصب نکال لیا رشتے داری نکالی اس تو شرم کرو کیا کہہ رہے ہو اس کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے لیکن یہ مشہور تفسیر ہے دوسری تفسیر کیا ہے کہ جن اصل میں عربی میں کہتے ہیں نہ نظر آنے والی چیز کو تو فرشتے بھی نظر نہیں آتے تھے تو یہاں مراد ہے فرشتے ہی کہ انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان رشتے داری نکالی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اور یقیناً جانتے ہیں جن انہم لمحضرون کہ وہ ضرور بھی ضرور اس کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے بے بس بندے بن کر مجبور بندے ہو کر محتاج بندے ہو کر اس کے یہاں حاضر کیے جائیں گے گرفتار کر کے لائے جائیں گے تم رشتہ داری نکال رہے ہو رشتہ داروں کو کیا گرفتار کیا جاتا ہے اردو والے کیا کہتے ہیں ایک طرف ساری کائنات ایک طرف جورو کا بھائی تو ایک تم سسرالی رشتہ نکالتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ جن جانتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے گا اور اگر مراد ہیں فرشتے تو پھر تم تو فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے ہو اور فرشتے اس کے عاجز بندے ہیں جو اس کے یقینی طور پر وہ جانتے ہیں ان کو حاضر کیا جائے گا سبحان اللہ عما یصفون اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں کیا بےخودہ بیان ہے اللہ عباد اللہ المخلصین قرآن پاک کے ظاہری الفاظ براتے ہیں کہ جن سے مراد جن ہی ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اسی سے یہ استثناء ہے اور جنوں کو یقیناً معلوم ہے کہ وہ تو گرفتار کر کے لائے جائیں گے کہ سارے جن عِبَادَ اللہ الْمُخْلَصِينَ مگر اللہ کے بندے المخلصین جو خالص کیے ہوئے ہیں فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ فَإِنَّكُمْ تو اے مشرکو فَإِنَّكُمْ نے تو بے شک تم وما تعبدون اور جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ سارے کے سارے ما انتم علیہ بفاتنین تم نہیں ہو اللہ کے مقابلے میں کسی کو فتنے میں ڈالنے والے فتنے میں ڈالنے والے مطلب تم بھی ملو اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی ملیں اور سارے کے سارے مل کر کے اگر میرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہیں تم نہیں گمراہ کر سکتے بندہ کون گمراہ ہوتا ہے جو خود ہونا چاہتا ہے جو خود جہنم میں جانا چاہتا ہے اور ہر بندے کو معلوم ہے اس کو پوچھو شراب پی رہا ہے کیوں پی رہا ہے غصے سے جواب دے گا جہنم میں جانا مجھے وہ جان بوجھ کر کے جانا چاہتا ہے جو بھی گمراہ ہوتا ہے وہ مجبور نہیں کیا جاتا ہے اے مشرکو تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہیں وہ بھی تم سارے کے سارے مل کر ما انتم علیہ بفاتنین تم نہیں ہو اللہ کے مقابلے میں کسی کو بفاتنین گمراہ کرنے والے فتنے میں ڈالنے والے تم نہیں زبردستی فتنے میں ڈال سکتے کس کو ڈالتے ہو الا من ہوا سال الجحیم تم تو اس کو فتنے میں ڈالتے ہو جو ہے ہی جہنم میں جانے والا اس کو جانا ہے جہنم میں تو وہ تمہارے پیچھے چلتا ہے تو اس کو تم فتنے میں ڈالتے ہو ورنہ تم کسی کو مجبور کر کے نہیں گمراہ کر سکتے ہو اس کی اور بھی تفسیریں ہیں مگر یہ آسان بات ہے وما منا اللہ لہو مقام معلوم وما منا اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی اللہ لہو مقام معلوم مگر اس کے لیے متعین مقام ہے کون کہہ رہے ہیں فرشتے نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر اس کے لیے ایک مقام معلوم ہے مطلب تم ہمیں معبود سمجھتے ہو تم خدا کی بیٹیاں بنا رہے ہو حالانکہ ہم میں سے ہر ایک کا درجہ متعین ہے اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے اس کو معلوم ہے وہ لَنَحْنُ لمح صاف اور بے شک ہم تو صف در صف کھڑے ہونے والے ہیں لائن میں کھڑے ہونے والے ہیں اور صاف شروع میں آیا تھا اس سے مراد میں نے بتایا تھا ایک کہ فرشتوں کی صفیں ہم تو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں لائن میں کھڑا ہونا انسان کے بے بس عاجز اور معمور ہونے کی نشانی ہے لائن میں کھڑے ہو جاؤ لائن میں کھڑے ہو جاؤ تو کون یہ حکم مانے گا جو بے بس ہوگا جو عاجز ہوگا ہم تو لائن میں کھڑے ہونے والے ہیں ہمیں تو اپنا درجہ معلوم ہے اور تم ہمیں معبود بنا رہے ہو وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم تو اسی کے لیے تسبیح کرنے والے ہیں ان آیات سے مراد یقینی طور پر ملائکہ اور فرشتے اوپر کی آیات سے مراد جن میں نے کہا اسی لیے بعض نے کہا کہ وہاں بھی مراد فرشتے لیکن یہ آسان تفسیر کہ اس سے مراد جن اس سے مراد فرشتے وہ ان قانون اور ضرور بے ضرور وہ کہا کرتے تھے کون مکہ کے مشرق ان قانون اور بے شک وہ کہا کرتے تھے مکہ والے لو عندنا ذکر من الاولین اگر ہوتی ہمارے پاس ذکرن کوئی نصیحت کی کتاب من الاولین پہلے لوگوں میں سے جیسے ان کو کتابیں دی گئیں تورات دی گئی انجیل دی گئی زبور دی گئی اگر اس طرح کی کوئی کتاب ہمارے پاس بھی ہوتی تو کیا ہوتا لکنہ عباد اللہ المخلصین ہم ضرور بھی ضرور ہو جاتے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے لیکن کیا بتائیں ہمیں کتاب نہیں ملی یہ کون کہا کرتے تھے دو مرتبہ یہ مضمون گزر چکا مکہ کے مشرق کہتے تھے کہ کیا بتائیں ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں کوئی پیمبر نہیں اگر کوئی پیمبر ہوتا اگر آسمانی کتاب ہوتی تو ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے کیوں ہوتے کہا ہمارے پاس ذاتی صلاحیتیں ہیں چنانچہ پیمبر آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ انکار کر دیا قریب یہ جان لیں گے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ انہم لہم المنصورون انہوں نے کفر کر لیا فسوف یعلمون ان قریب ان کو پتا چل جائے گا کیا پتا چلے گا کفر کا نتیجہ معلوم ہوگا اور کفر کا نتیجہ کیا ہے اصل تو آخرت کا نتیجہ ہے جہنم میں جانا اور ایک نتیجہ دنیا کا بھی ہے وہ کیا ہے کہ پوری طاقت کے باوجود حق کے مقابلے میں شکست کھانا حق کے مقابلے میں ہار جانا باطل پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے مگر اس کے مقدر میں یہی ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں ہارے گا شکست کھائے گا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا اور یقیناً ہماری بات پہلے سے طے ہو چکی ہے لِعِبَادِنَا ہمارے بندوں کے لیے کون بندے المرسلین بھیجے ہوئے بندے کیا بات طے ہو چکی ہے اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ بے شک وہ بندے لہم انہی کے لیے یہ بات طے ہو چکی ہے المنصورون ضرور بضرور وہی ہے مدد کیے ہوئے مدد ان کی ہوگی جب حق اور باطل دونوں مقابلے میں آئیں گے حق والوں کی مدد ہوگی باطل کی مدد نہیں ہوگی تو میرے پیمبر کی مدد ہوگی وہ غالب آئیں گے اور تم دنیا میں شکست کھاؤ گے یہ ہے سوف یعلمون ابھی پتہ چلتا ہے ابھی دیکھو معلوم ہو جائے گا تمہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ بے شک ہمارا لشکر لہم الغالبون انہی کے لیے ہے یہ بات الغالبون کہ وہی ہیں غالب آنے والے کوئی نہیں شکست دے سکتا ہے وہ غالب آ کر کے رہیں گے اس پر آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لشکر تو آج بھی دنیا میں ہیں لیکن غلبہ نہیں ہے بہت سی جگہوں کے اوپر شکست بھی ہوتی ہے بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی شکست ہوئی غزوہ عہد کے اندر چلو وقتی طور پر ہی صحیح لیکن شکست تو ہوئی اللہ کہتا میں نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے لشکر وہی غالب آئیں گے ایک تو یہ کہ نتیجے کے اعتبار سے حق غالب رہے گا اور زین اور سوچ اور فکر کے اعتبار سے حق غالب رہے گا اور وہ آج بھی غالب ہے اور کل بھی غالب تھا اور انبیاء کرام نتیجے کے طور پر فتح شکست رہے گی لیکن جو نتیجہ نکلے گا اس میں انبیاء کرام غالب آئیں گے ان کے لشکر غالب آئیں گے فتول و جب یہ بات طے ہے اب نمبر آنے والا ہے میرے پیمبر غالب آئیں گے تم ہارو گے شکست کھاؤ گے اور یہ بات اس وقت میں کہی جا رہی ہے جب مسلمان مٹھی بر اور ان کی پوری طاقت پوری دنیا ان کی پورا عرب ان کا اس وقت میں یہ بات کہی گئی فتح عنہم میرے محبوب تھوڑی دیر ان سے منہ موڑ لیجئے حتی حین ایک مدت تک منہ موڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت نہ دیجئے تھوڑی دیر انتظار کیجئے کہ فتح و شکست کی کس کی فتح ہوتی ہے حین ایک مدت تک بس اس کے بعد فیصلہ ہوگا اور کیا فیصلہ ہوگا آپ غالب ہوں گے ایمان والے غالب آئیں گے یہ سب مغلوب ہوں گے باب سیر ہوں اسی کو کھول کر بیان کیا جا رہا اب صرف آپ ان کو دیکھیے وہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے مطلب آپ انتظار کیجئے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کون غالب آتا ہے پتا چل جائے گا یستعجلون تو یہ مانگ کس کو رہے ہیں جلدی افب آزادی نا کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی میں چاہتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی کیوں نہیں آتا فَإِذَا نَزَلَ ابی فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ ابیسا حکیم فتح عذاب کے منتظر کہتے ہیں کدھر عذاب آتا کیوں نہیں مکہ کے مشرق کہتے تھے ہر دور کے مشرق کہتے ہیں اور انبیاء کرام کو ہر دور میں کہا گیا ہے کیوں نہیں عذاب آتا کیوں نہیں کدھر ہے تو ڈراتا تھا جس عذاب سے وہ کہاں عذاب فرمایا جب عذاب آئے گا تو وہ کوئی شادی دیا کا موقع ہے کہ تم انتظار میں ہو کہ عذاب کیوں نہیں آتا جی عذاب آتا ہم بھی تماشا دیکھتے ہم نے بھی بھانگڑا ناچنا تھا اور جو عذاب آتا ہے اس کا نام عذاب ہے عذاب فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ جب وہ اترے گا ان کے سہن میں پسا اطباہ ذریع تو وہ بہت بری ہوگی ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح وہ مبارک صبح نہیں ہوگی وہ نامبارک صبح ہوگی وہ طلوم اور یہ نامبارک صبح کیسی ہوگی اگلی صورت کے اندر اس کی تفصیل آئے گی کہ پہلے پیمبر آئے اور پھر کیسے ہوا اور پھر نافرمانوں نے جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے پھر آخرت کا کیسا موقع ہے وہ تون پھر کہتے ہیں میرے محبوب ان سے منہ موڑ لیجئے یعنی ان کی تکلیفوں کی طرف توجہ نہ کیجیے ان کے استحضاء اور ان کے مذاق اڑانے کسے پریشان نہ ہو جائیے آپ اپنا کام کرتے جائیے حتی حین ایک مدت تک وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ آپ بھی انتظار کیجئے وہ بھی انتظار کرتے ہیں اور دوسرے منع آپ دیکھیے وہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے ابھی پتا چلے گا سبحان ربک رب العزت عما يصفون پاک ہے کا تیر رب رب العزہ جو عزت والا رب ہے غلبے والا رب ہے اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے عما يصفون ان چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ بیان کر رہے ہیں وسلام علی المرسلین اور سلامتی ہو بھیجے ہوں پر والحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالن ہار ہے سورت شروع ہوئی وصافات صفا اور ختم ہو گئی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالن ہار ہے اس کے بعد سورہ سات شروع ہوتی ہے اور سور سعاد میں کیا ہے وہی ان کی مخالفت ان کا استحجا کرنا ان کا قرآن کی مذاق کو اڑانا آپ کو جھٹلانا جس کے اوپر کہا گیا صبر کیجئے صبر کیجئے بس تھوڑی دیر تک کے لیے صبر کیجئے کیا تکلیفیں دے رہے تھے کیا ایزائیں پہنچا رہے تھے اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی کتاب میں درج فرما دی علماء کرام ادھر اگر توجہ فرمائیں کہ قرآن سے سیرت کے اوراق تلاش کریں یہ زبردست موضوع ہے میں یہی موضوع تفصیل کیا ہے سورت کی پہلے رکوع کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے اسلام کو مٹانے کے لیے وہ کیا کیا کوششیں کر رہے تھے ان کوششوں کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے اور پھر اسی رکوع کے آخر میں بتایا گیا کہ ان سے پہلے بھی بڑے بڑے سورما میدان میں آئے تھے مگر آتے رہے اور جاتے رہے آتے رہے اور جاتے رہے جس طرح وہ جاتے رہے وہ میں آدھ ہلاک ہوئی وہ میں سمود ہلاک ہوئی پھر ہلاک ہوئے ان کا بھی نمبر آیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے سب سے پہلے حضرت داود علیہ السلام کا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا اور پھر حضرت اسماعیل اور حضرت علی کئی پیمبروں کا اکٹھا اور آخر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کیا گیا کہ میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب کہتا ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ ملائے آلہ میں اوپر کی مجلس میں کیا ہوا اور فرشتے کس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اور پھر آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا قصہ سنایا گیا قرآن از ذکر یہ آیت ترکیب کے حساب سے ذرا مشکل ہے والقرآن قرآن ذکر ذکر والے قرآن کی قسم نصیحت والے قرآن کی قسم پچھلی صورت بھی قسم سے شروع ہوئی تھی وصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد اس صورت میں قرآن کی قسم کھائی گئی ذکر والے نصیحت والے قرآن کی قسم لیکن کیا کہا اس بارے میں دو طرح کی تفسیریں ہیں ایک طبقہ کہتا ہے اسی رکوع کے اندر کئی الفاظ آ رہے ہیں آگے وہی اس کی جواب قسم ہے یہ تو قسم ہوئی نا آدمی قسم کھاتا ہے پھر قسم کھا کر کوئی بات کہے گا نا تو بات کیا کہی کہ وہ آگے آ رہا ہے جب وہ آتا جائے گا میں بھی بتا دوں گا آپ کو حافظ ہوتے تو ویسے بتاتے اور دوسرے حضرات نے کہا نہیں جو گزشتہ صورت سے معلوم ہوا وہی اس کا جواب قسم ہے وہ کیا ہے والقرآن از ذکر نصیحت والے قرآن کی قسم ان نہ حق المبین یہ سچا ہے یہ دین پکا ہے اور نصیحت والے قرآن کی قسم ان الہکم الواحث بے شک تمہارا معبود ایک ہے یہ نصیحت والے قسم کی قرآن کی قسم ان نقلم المرسلین آپ رسولوں میں سے ہیں سورہ یاسین میں گزر چکا وہاں بھی قرآن کی قسم کھائی اور میں عرض کر چکا کہ جس کی قسم کھاتے ہیں وہ گواہی دیتا ہے کہ اگلی بات سچی ہے قرآن کا ورق ورق گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں قرآن کے لفظ لفظ گواہی دیتا ہے کہ تمہارا مالک ایک ہے قرآن کی قسم یعنی قرآن کا ہر حرف گواہی دیتا ہے کہ یہ دین سچا ہے پھر مانتے کیوں نہیں لوگ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق جب یہ قرآن سچا آپ سچے پھر مانتے کیوں نہیں لوگ بل الذین کف بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی عزت و شقاق وہ عزت میں پڑے ہوئے ہیں اور دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں عزت کے معنی غلبہ اور یہاں مراد تکبر وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں وشفاق اور مخالفت میں دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے قسم کھا لی ہم نے نہیں ماننا ہے مقابلہ کرنا ہے اکڑ گئے اور ہم نے اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھانا ہے ضد کر لی ہم کیوں مانیں اس ضد کی وجہ سے وہ نہیں تسلیم کرتے ورنہ یہ قرآن سچا آپ سچے اور خود قرآن گواہی دے رہا ہے آپ سچے ہیں بعض حضرات نے تو کہا کہ سواد یہی جواب قسم ہے کیسے سعاد مخفف ہے لقد صدق اللہ تعالی قرآن کی قسم تمہارے رب نے سچ کہا ہے صدقہ اور بعض دوسری اور بھی تفسیریں کم من قبلہم من قرن فنادو ولا تحین مناس نہیں مانتے ہو تو سنو کم کتنے ہلاک کیے ہم نے من قبلہم ان سے پہلے زمانے من قرن مختلف زمانوں کے لوگوں کو مختلف دور کی امتوں کو ہلاک کیا اور جب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا تو عاد پر قوم سمود پر پنا نے چلایا بچاؤ بچاؤ لیکن جب عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے کوئی بچا سکتا ہے ولا تحین مناس اور نہیں تھا یہ چھٹکارے کا وقت اور نہیں تھا کہیں چھپنے کا وقت اور نہیں تھا کہیں بھاگنے کا وقت مناس چھٹکارا بھاگنا چھپنا یہ خلاصی کا وقت نہیں تھا ترکیب کے لحاظ سے یہ جملہ بھی مشکل ایک طبقہ کہتا ہے کہ اصل عبارت لا تلحین حین مناس یعنی مشبہ بلیسا یہ وقت نہیں تھا حین مناس بچاؤ کا وقت بچنے کا وقت بھاگنے کا وقت نہیں تھا اور دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں یہ لا یہ لائن جن جنس ہے اور تا ہے تو اصل میں کیا ہے لا تحین مناسن گا یہ بچاؤ کا وقت نہیں تھا یہ بچنے کا وقت نہیں تھا واجبو اور انہوں نے تعجب کیا منذر منہم کہ ایک آگاہ کرنے والا ان میں سے کیوں آیا بشر کیوں ہے انسان کیوں ہے اگر فرشتہ ہوتا کوئی اور مخلوق ہوتی تو مانتے اس وجہ سے حیران ہو گئے کہ ایک انسان ہم میں سے نبی بن سکتا ہے وقال الکافرون اور کافروں نے کہا ساحر کذاب استغفر اللہ هذا ساحر یہ جادوگر ہے کذاب بہت جھوٹا ہے استغفر یہ کہا مکہ کے مشرقین نے اجال اللہ یا تیلا ہوا دیکھیے پہلی سورت کا ہے اسی کا نچوڑ وہاں بھی کیا تھا جب ان سے کہا جاتا ہے کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا یہ تکبیرون اکڑ جاتے ہیں یہاں کہا کہ وہ اکڑ ہوئے اجال اچھا، لال یا تیلا ہوا واحد کیا اس نے سارے خداوں کی جگہ میں ایک ہی خدا بنا لیا تین سو ساٹھ مکہ خان کعبہ میں اور پتہ نہیں کتنے کتنے کہاں کہاں رکھے ہوئے ہیں تینتیس کروڑ والوں کی بھی بات یاد ہے وہ سارے چھوڑ دیے اور ایک رکھا الہ واحدہ کیا اس نے سارے خداوں کی جگہ ایک ہی خدا بنا لیا انہذا لشیب ہنو یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے اتنے خدا جو کائنات کا نظام چلاتے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے وہ نہیں نظام چلا رہے ہیں اور یہ کہتا اکیلا چلا لے گا خدا انہذا لشیب ہنو یہ تو بڑی عجیب چیز ہے ون تل منهم چلے ان میں سے سردار لوگ اور بطور خاص اشارہ ہے کہ ابو طالب کے پاس آئے تھے ایک موقع پر کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے ورنہ جھگڑا ہو جائے گا آپ نے فرمایا تھا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا میری ایک بات مانو میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا انہوں نے کہا تمہاری ایک بات کیا فرمایا صرف کہہ دو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روانی کوئی مشکل کشانی کوئی لائق عبادت نہیں اسی موقع پر ان کا جان لال یا تلا کہ سارے خدا مر گئے ایک ہی رہا باقی اس نے تو سب خداؤں کو مٹا کر ایک رکھ دیا ون تلاؤ اور سردار چلے وہاں سے اٹھے کیا کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں انیم شو چلو جی اٹھو اٹھو یہاں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں وس بھی رو ڈٹ جاؤ کم اپنے خداؤں پر یراد بڑا مشکل وقت آ چکا ہے خداؤں پر ڈٹ جاؤ ہو سکتا ہے کوئی ہمیں پھسلا نہ دے یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے ہمارے باپ دادا کا طریقہ چھوٹ نہ جائے انہذا یراد یہ تو ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے اس کی بھی دو تفسیریں کی گئیں ایک تو یہ کہ یہ مشکل وقت ہے یہ ہے کرنے کا کام اٹھو اور سارے مل کر کے گھٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں استغفر اللہ دوسرا معنی اور وہ زیادہ معنی خیز ہے اور وہی ان کے لیے مناسب ہے وہ کیا کہنے لگے یہ سب کچھ اسی طرح ہے ایک خدا کی عبادت کرو باقی سارے خدا کچھ نہیں اصل میں کیا چاہتے ہیں یہ ہمارے بہت سارے خدا ہیں ایک کا پجاری ایک طبقہ دوسرے کا پجاری دوسرے دوسرا طبقہ تیسرے کا دوسرا تیسرا طبقہ یہ چاہتے ہیں سارے خداؤں کو مٹا دیا جائے ایک خدا کی عبادت گزار بن جاؤ اب ہو گئے سارے اکٹھے تو یہ انہوں نے اس کی آواز لگائی تو امیر کون بنے گا یہی امیر بنیں گے یہی بادشاہ بنیں گے اس کا مطلب اس دال میں کچھ کالا ہے انہذا یراد یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے اس دال میں کچھ کالا ہے یہ سب سب کی ایک پارٹی بنا کر کے اور پھر اس کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں ما سمعنا بهذا في دیہات ملترا ہم نے تو نہیں سنا ایسا پہلی ملتوں میں بھی پہلے مذہبوں میں بھی اس سے پہلے بڑے مذہب تھے کسی میں ہم نے نہیں سنا کہ ایک ہی خدا ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے کہا بطور خاص اس سے مراد ہے ملت الاخرہ یہ قریب کی ملت یہ پاس کا مذہب اس میں بھی ہم نے ایسا نہیں سنا اس پاس کے مذہب سے اشارہ ان کا کس طرف تھا عیسائی کہ دیکھو کہ ہمارے پاس میں پڑوس میں عیسائی رہتے ہیں وہ بھی تو توحید کے قائل ہیں وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ میں بیٹے کو بھی مانتے ہیں اس کے ساتھ میں روح القدس کو بھی مانتے ہیں بیٹے کی ماں کو بھی مانتے ہیں اور تین خدا ہوتے ہیں اور تین ایک اور ایک تین ہوتے ہیں انہوں نے تو وہ بھی ختم کر دیے ایک ہی چھوڑا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرہ ہم نے نہیں سنی یہ دوسرے مذہبوں میں یہ بات ان هذا الا اختلاف یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی بات ہے اختلاف ایک بالکل انوکھی بات یہ تو قومی دھارے سے نکل جانے والی بات ہے خلقہ کا نکل جانا نئی بات کرنا قومی دھارے سے نکل گئی ہے علیہ ذکر من بیننا اور پھر کہتا ہے میرے اوپر قرآن نازل ہوا سبحان اللہ ہم پر نہیں نازل ہوا اتنے بڑے بڑے وڈیرے مکہ میں موجود بڑے بڑے مالدار موجود ان میں سے کسی پر نازل نہیں ہوا انہی پر نازل ہوا اردو والے کہتے ہیں اس پر کہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اسی کو ملا اور کسی کو نہیں ملا انزل علیہ ذکر کیا نازل کیا جائے گا نصیحت کو اسی کے اوپر من بیننا ہمارے بیچ میں ہم سب کے درمیان میں بل ہم فی شک من ذکری اللہ ہے اللہ مسئلہ دوسرا ہے بل بلکہ ہم فی شک وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں من ذکری میری نصیحت کی طرف سے اور شک میں کیوں پڑے ہوئے ہیں ابھی کھونسڑے نہیں پڑے ہے نا یہ آسان ترجمہ لما یزوق عذاب بلکہ ابھی انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ایک جھٹکا جو لگا نا ساری اکڑ ختم ہو جائے گی ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب اور کہتے ہیں کہ ان کو کیوں ملا قرآن ہم کو کیوں نہیں ملا کہا یہ اللہ کی مہربانی ہے تو کیا تم اس کی رحمت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو کہ جس کو چاہو گے اس کو دو گے اور جس کو چاہو گے اس کو نہیں دو گے ام عندهم خزائن رحمت رب کیا ان کے پاس ہیں تیری رحمت تیرے رب کی رحمت کے خزانے العزیز جو غالب ہے الوہاب جو بہت دینے والا ہے ان کے پاس ہیں کہ یہ جس کو چاہیں گے اس کو دیتے رہیں گے جی اس کو نبی بنا دو اس کو فلاں بنا دو اس کو فلاں بنا دو ام لهم ملک السماوات والارض یا ان کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی وما بینهما اور اس کے بیچ کی چیزوں کی اگر ایسا ہے تو بادشاہ تو اپنی مملکت کی سیر کرتا ہے فلیر تکوف الاسباب اسباب تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائیں آسمانوں میں اسباب ذریعوں میں چڑھ جائیں سیڑھیوں میں چڑھ جائیں یعنی چڑھ کر کے اوپر دیکھیں یا یہ ہے کہ آسمان اسباب سے مراد آسمان ہی چڑھ کر کے دیکھو ذرا سیر کر کے آؤ جندما ما نالی کا من اللہ اللہ اکبر کیا دھمکی تھی اللہ کی طرف سے ما یہ چھوٹی سی لشکریہ ہے بڑی فوج ہوتا ہے اس کو اردو بڑی فوج وہ کیا کہتے ہیں بہت بڑا لشکر ہے جن دم ماں ماں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے تو کیا مطلب ایک چھوٹا سا تو لشکر ہے تم سے پہلے بڑے بڑے سورما آئے تھے میدان میں فراؤن آیا تھا کیا اس کے پاس تم سے کم لشکر تھا ان کے پاس تھوڑی فوج تھی فرعون بھی شکست کھا گیا تمہیں عاد بھی کھا گئی سمود بھی کھا گئی جم یہ تمہارا مکہ والوں ہے کیا چھوٹا سا لشکر منا علی کا محضوم من الاحزاب یہی پر شکست دیا جائے گا من الاحزاب مختلف جماعتوں میں سے جس طرح پہلی جماعتوں کو شکست ملی تم کو بھی ملے گی کون کون جماعتیں تھیں جن کو شکست ملی قضرت ایک یہ مقام یہاں کا اور ایک سورہ قمر کے آخر کی آیت سيهزم الجمع زمل الدبر بل الساعة موعدهم والساعة وسا ومر یہ وہ چیزیں تھیں نا مکہ والی میں اندر ڈرتے تھے وہاں کیا کہا زمل الجمع ساری سارے لشکر شکست کھائیں گے اور وہ سارے کا مطلب کیا سمجھے تھے وہ سمجھے تھے سارے کا مطلب اتنا کہ ہماری ساری جماعتیں شکست کھائیں گی اور قرآن کریم کا اشارہ کیا تھا دنیا بھر کے لشکر شکست کھائیں گے ابھی تو رومی کھائیں گے ابھی تو ایرانی شکست کھائیں گے تمہارا تمہاری ہمت تمہاری اوقات ہی کیا ہے تمہارا تمہاری تعداد ہی کیا ہے جم داں ایک چھوٹا سا لشکر ہے مخظوم من الاحزاب شکست دیا جائے گا جماعتوں میں سے کذبت قبلہم قوم نوح ان سے پہلے جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے وعاد اور قوم عاد نے اور فرعونیوں نے ذل اوتاد وہ فرعون جو میخوں والا تھا اس کو میخوں والا کیوں کہتے تھے ایک تو اپنے مخالفوں کو پھانسی دیتا تھا اور پھر ان کے جسموں میں کیلیں ٹھکواتا تھا اور دوسرے اس لیے بھی کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے اس نے قلعے رکھے ہوئے تھے اگر کبھی سیر کے لیے جاتا تھا تو خیمے گاڑنے ہوتے تھے تو سونے چاندی کے قلعے گاڑتا تھا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا وہ کیلوں والا بادشاہ بھائی اس کی تو کیلے بھی سونے اور چاندی کی ہیں جب اکڑ آ جاتی ہے اور انسان بربادی کے قریب پہنچنا چاہتا ہے تو پھر یہی کام کرتا ہے کوئی سونے کی ٹونٹیاں بناتا ہے کوئی سونے کے قلعے بناتا ہے اور کوئی سونے کی ٹینکیاں بناتا ہے جھٹکا لگا ہو گئے اچھا کسی ہمارے بزرگ کا ایک فون اڑک بیڑے وانگ بڑے کے کیوں چاہیے سنگ مٹی یہ شیروں کا تفا لگا چوی جاسی مٹی ادھر بیل جب جوان ہوتا ہے نا ادھر سینگ مارتا ہے ادھر سینگ مارتا ہے ذرا سا لگا نا شیر کا جھٹکا سا لگ گیا ساری خارش ختم ہو جائے گی تیری اوہو یہ کیا ہے فرور فرعون ازل اوزل اوتا وہ میخ والا فرعون و سمود اور قوم سمود نے و قوم وہ قوم حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے وہ اصحاب العکا اور وہ جھنڈ والوں نے قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اولئک الاحزاب یہ تھی جماعتیں جن کو اوپر کہا گیا تھا یہ شکست کھا گئیں کیا ہوا پھر ان کل الا کذب الرسل یہ سب کے سب نہیں تھے مگر انہوں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا فحق عقابی کا تو میری سزا ثابت ہو گئی پکی ہو گئی ایک جھٹکا لگا سب کا کام تمام ہو گیا دنیا کی تاریخ کو جب قرآن بیان کرتا ہے نا ایسا لگتا ہے کبھی بھر کو لپیٹ دیتا ہے ایک ایک لفظ میں سب کا کبھی کہ اتبانا نا ہوں بازا ہوں بازا ایک کے پیچھے دوسرا ایک کے پیچھے دوسرا چلو چلو بھائی اس کا کام بھی ہو گیا اس نے نہیں مانا اس کو بھی لے جو جہنم میں اس کو بھی لے جہنم میں یہاں بھی اسی طرح صحیح حتم واحدہ نہیں یہ انتظار کرتے ہیں مگر صحیح حتم واحدہ ایک ہی چیخ کا انتظار کرتے ہیں مالا من فواق جس چیخ کے لیے نہیں ہے فواق کے برابر بھی دیری بات سمجھیں فواق کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ دودھ نکالیں بھینس کا بکری کا اونٹنی کا تو ایک دھار نکالیں دوبارہ جب آپ ہاتھ اوپر لے جائیں اور دوسری دھار نکالیں ان کے بیچ میں جو جتنا وقت ہوتا ہے اس کو فواق کہتے ہیں اللہ کے حبی قرمت ملکات فواس کرنا کرتے وہ وجبت له الجنہ جس نے اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دی اتنی دیر بھی جتنی دیر میں ایک دھار دودھ کی نکلتی ہے اور ایک دھار اور دوسری دھار کے بیچ میں جتنا وقت ہوتا ہے اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی یہ کس کی انتظار کر رہے ہیں ایک چیخ کی ایک چیخ جب لگے گی تو پھر ان کا کام ہونے میں کتنا وقت لگے گا فرمایا جتنا دودھ کی اے دو دھاروں کے بیچ میں وقت ہوتا ہے اس سے کم میں ان کا کام ہو جائے گا ربنا مگر ہیں کتنے متقبر کہتے تھے اچھا ہمارے بڑا سخت عذاب ہے ہمارے لیے قالوا ربنا عجل لنا قطنا کہتے تھے وہ ہمارے رب عجل لنا جلدی دے دے ہمارے لیے قطنا ہمارے کھاتے کا قطنا کے لفظی معنی اس میں اشتام پکا کر کہ ہمارے کھاتے میں اس اشتام پر جو لکھا ہوا ہے وہ جو بھی عذاب ہے لا جلدی ابھی ابھی دے دے ہمیں ہم نہیں اتنا انتظار کر سکتے کیسے متکبر لوگ تھے ربنا ہے ہمارے رب عجل لنا جلدی دے دے ہم کو پتہ ہمارے کھاتے کا قبل یوم الحساب حساب کے دن سے پہلے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں فرمایا لیکن میں ابھی ان کو ملیامیز نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے موقع دے رہا ہوں موقع دے رہا ہوں میرے محبوب آپ بھی صبر کیجئے اور صبر کیسے کیجئے فرمایا دیکھو دو بندوں کا تذکرہ کیا حضرت تین کا پہلے حضرت داود علیہ السلام دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام اور تیسرا حضرت ایوب علیہ السلام ان تین نے صبر کر کے دکھایا آپ بھی صبر کیجئے دیکھیے اس مضمون کو یاد رکھیے یہیں سے یہ اٹھے گا اس بر علامہ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں عَبْدَنَا دَابُودَ اور یاد کیجئے ہمارے بندے حضرت داود کو ذل عید جو ہاتھ والے تھے طاقت والے تھے مطلب اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ بھی صبر کرتے تھے سزا کا فیصلہ نہیں کرتے تھے آپ بھی صبر کیجئے آپ کے پاس لشکر نہیں لیکن آپ کے مقدس ہاتھ اٹھیں گے مچل جائیں گے آسمان آسمان سے پتھروں کی بارش برس جائے گی آپ صبر کیجئے بدعا نہ کیجئے ابھی ان کے لیے حضرت داود علیہ السلام نے کس موقع پر صبر کیا آگے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا کتنی طاقت کے باوجود صبر کرتے ہیں کتنا صبر کرتے ہیں دیکھتے جائیے اس یقولون صبر کیجیے آپ ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا اور یاد کیجیے ہمارے بندے حضرت دعوت علیہ السلام کو غلطی جو ہاتھوں والے تھے طاقت والے تھے کتنی طاقت اللہ نے دی تھی ان کو بادشاہ ہیں بنی اسرائیل میں دو ہی تو شخصیات ہیں جن کو وہ اپنی طاقت کے طور پر حکومت کے طور پر یاد کر سکتے ہیں مگر بدبختوں نے دونوں کو اپنے قوم سے نکالا ہیں دونوں نوز مسلمان ہی نہیں تھے انہو ہوا لیکن ایک طرف طاقت تھی دوسری طرف وہ بے شک وہ اباب بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے اب جو واقعہ پیش کیا جائے گا اس میں دونوں باتیں ہوں گی ایک تو وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہنے والے اور دوسرے اس کے اندر صبر کا پہلو ہوگا اس پر ہم نے غور کرنا ہے صبر کس میں ہے اور اواب کیسے ہیں وہ ان اواب بے شک وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے متوجہ رہنے والے تھے ہر وقت میں اس کی طرف نے جس کو کہا تھا دست بکار بل بیار ہر وقت ان سخر نل جبال بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا ان کے ساتھ پہاڑوں کو یو سب پہاڑ تصبی کرتے تھے ان کے ساتھ بلاشی شام کو بھی ول اشراقی اور صبح کو بھی پہلے پیر اشراق اور آخری پیر عشی دونوں وقت میں یہ خاص وقت ہوتے ہیں اس میں وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے ساتھ مل کر پہاڑ بھی تلاوت کرتے تھے اللہ اکبر پر وقت اور ہم نے مسخر کر دیا ان کے ساتھ پرندوں کو مشہور اثر اس حال میں کہ وہ جمع کیے ہوئے تھے جب وہ تسبیح کرتے تھے پرندے اوپر جھنڈ لگاتے تھے پرندے بھی تسبیح کرتے تھے کل اللہ ابا اور سب کے سب اسی کی طرف متوجہ تھے پہاڑ بھی اللہ کی طرف پرندے بھی اللہ کی طرف داود علیہ السلام بھی اللہ کی طرف وشددنا ملکہم ملکہ ہوں اور ہم نے ان کی بادشاہی کو پکا کیا سخت کیا واطعی نہ اور ہم نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی وفصل الخطاب اور فیصلہ کن بات کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائی حکمت بات کی کو دانش مندی کے ساتھ کہنا فصل الخطاب دو ٹوک بات کہنا بعض لوگ باتیں بہت کرتے ہیں مگر اس میں کام کی بات کم ہوتی اور بعض لوگوں کو آپ جیسے نیک لوگوں کو اللہ ایسا خلیفہ عطا کرتا ہے دو باتیں کہیں سب بس جو کہنا تھا سو کہہ دیا جیسے قرآن کا انداز ہے حضرت داود کو بھی فصل خطاب اللہ نے عطا فرمایا معنی فصل الخطاب گفتگو میں فیصلہ کرنے کی طاقت وہ اللہ تعالیٰ کا نبا الخصم اور کیا آپ کے پاس آئی وہ جھگڑا کرنے والوں کی بات کس طرح دوٹا بات بھی کی حکمت کے ساتھ بات بھی کی اس میں صبر کا پہلو بھی اس میں اواب کا پہلو بھی چاروں باتیں آپ پہلے دو تھی ہم چار کو گئے کیا تھا مسئلہ ان کا تصور المحراب یاد کرو جب وہ دیوار پھلانگ کر کے اندر آ گئے سور کے معنی چار دیواری اور تصور یہ تصور کے معنی چار دیواری کو پھلانگنا جب وہ چار دیواری پھلانگ کر کے اندر گئے محراب میں اور محراب کا معنی میں عرض کر چکا کمرے کے بیچ میں سے جو مخصوص عبادت کے لیے تنہائی کے لیے کمرہ بناتے تھے اس کو محراب کہتے تھے تصور المحراب جب وہ دیواروں کو کراس کر کے محراب میں آ گئے اندر کے عبادت کے کمرے میں اس دخل والا داودا جب وہ داخل ہو گئے حضرت داود علیہ السلام کے پاس ففزع یامن تو حضرت داود ان سے گھبرا گئے تخف انہوں نے کہا ڈریے مت ہم ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں خسمان بغا بعضنا بعض خسمانی ہم جھگڑے کے دو فریق ہیں دو فریق ہیں بغا بعضنا ہم میں سے جاتی کی ہے بعض نے بعض پر فحکم بیننا بالحق فحکم تو فیصلہ کیجئے بیننا ہمارے درمیان بالحق حق کے ساتھ ولا تخنا الى سواء الصراط ولا آپ ایک جانب جھک جائیے فیصلہ کیجئے انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان ولا تشت اور جاتی نہ کیجئے اور یہاں زیادتی سے مراد کہ ایک کی طرف جھک جائیں اسی کے حق میں فیصلہ کر دیں ایسا نہ کیجئے وہ پینا سوا الصراط اور انہوں نے اور ہماری رہنمائی کیجیے الصراط سیدھے راستے کی طرف ان نہ تصروں واحدہ انہذا بے شک یہ اخی میرا بھائی ہے لہو تسعون تسعون و ناجا اس کی تیسرو ہیں دنبی یہ بھیڑ کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے بس اتنا بھیڑ ہی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ اس کے وہ دم جو ہے وہ پیچھے ایسی گول سی ہوتی ہے یہ میرا بھائی ہے اس کی نندان میں ہیں ولینا ناجت واحدہ اور میری ایک دنبی ہے اس کی نندانوے بھیڑیں میری ایک بھیڑ فقالا تو یہ کہتا ہے اکفلنیہا تو میری کفالت میں دے دے اس کو یا آسان ترجمہ تو مالک بنا دے مجھ کو اس کا بھی اس لیے تاکہ میری سینچری پوری ہو جائے سینکڑا پورا ہو جائے اور اس کے پاس ہے اگر اس کے پاس یہ نہیں رہے گی تب کیا فرق پڑے گا وعزنی فی الخطاب اور اس نے مجھ کو دبا لیا ہے بات کرنے میں عزا غالب آ گئے یہ مجھ پر بات کرنے میں ایسے ڈھنگ سے باتیں کرتا ہے چکنی جھپڑی میں جواب ہی نہیں دے پاتا ہوں کہتا ہے دیکھ تیری ایک بھیڑ سے ہونے والا کیا ہے تیرے سے تو کچھ بننا کوئی نفع نہ فائدہ اور میرا کم سے کم سینکڑا پورا ہو جائے میں لوگوں کو کہہ سکوں میرے پاس سو بھیڑے ہیں سو دھومبیاں ہیں فی الخطاب اس نے مجھے دبا لیا ہے بات کرنے میں قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي حضرت داود نے فرمایا یقیناً اس نے ظلم کیا تو اس پر بسؤال نعجتك تیری دنبی کو مانگ کر کے الا نعاج ہی اپنی دنبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ اور بے شک بہت سارے ساتھ رہنے والے لوگ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ضرور وہ زیادتی کرتے ہیں ان میں سے بعض بعض پر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وَقَلِيلٌ مَعَهُمْ مگر وہ کم ہیں یہاں تک بات پہلے سمجھے حضرت داود علیہ السلام کے صبر کا اور ان کی حکمت کا اور اس کے ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا یہ ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر اس واقعے کے اندر حضرت داؤود علیہ السلام زبردست بادشاہ ہیں طاقت والے بادشاہ ہیں پوری تاریخ بنی اسرائیل میں میں نے کہا دو ہی بادشاہ جن کو بطور مثال بطور نمونہ پیش کرتے ایک حضرت داود علیہ السلام دوسرے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی طاقت والا بادشاہ انہوں نے کتنی سیکورٹی گارڈ راستے میں بٹھائی ہوگی کتنی گارڈ لگی ہوگی ہیں پولیس والے الگ ہوں گے بی ایس ایف والے الگ ہوں گے آج کی زبان میں کہتا ہوں ہیں اور کمانڈوز الگ ہوں گے وغیرہ وغیرہ اس تمام کے باوجود رات کے وقت میں دو آدمی دیوار کو پھلانتے ہیں اور سیدھے ان کے اندر کے کمرے میں جہاں وہ عبادت کر رہے تھے اور آ کر کہتے ہیں گھبرائیے مت ہم دو آدمی جھگڑا ہو گیا ہے ابھی فیصلہ سنائیے آپ کیا مسئلہ ہو گیا بھائی اس نے کہا جی میرے پاس ایک بھیڑ ہے اور یہ میرے بھائی کے پاس ننانوے ہے یہ مجھے کہتا ہے کہ ایک بھی مجھے دے دیں تاکہ میرا سینکڑا پورا ہو جائے حضرت داود علیہ السلام طاقت والے بادشاہ ہیں وہ کہہ سکتے تھے دماغ ٹھیک ہے تمہارا یہ وقت ہے مقدمہ لے کرانے کا میں اس وقت میں عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوں تمہارا فیصلہ کر رہا ہوں یہ رات کا وقت تمہیں نظر نہیں آتا کچھ نہیں کہتے غصہ نہیں کرتے صبر کرتے اس صبر کیجئے وزر اور یاد کیجیے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسا صبر کیا انہوں نے اللہ اکبر اور پھر کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے جناب انصاف کیجیے ایک کا ساتھ نہیں دینا حضرت داؤد کہہ رہے سکتے تھے کہ میں نے کوئی نا انصافی کی آج تک تم نے کیسے کہا نا انصافی نہ کیجیے کیا حفظ ماتا قدم کے طور پر میں نے کوئی تمہارے ساتھ ابھی تو بات کی نہیں اس سے پہلے کہہ رہے ہو زیادتی نہیں کرنا بات صاف صاف کہنا ان میں سے کسی بات کے اوپر وہ غصہ نہیں ہوتے ہیں برداشت کرتے ہیں اور اس کے بعد حکمت کے ساتھ جواب دیتے ہیں فرمایا ہاں اکثر مل کر رہنے والے لوگ ایک دوسرے پر اسی طرح زیادتی کرتے رہتے ہیں جس طرح تیرا بھائی زیادتی کر رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے تاکہ میرا سینکڑا پورا ہو جائے تیری ایک دمبی سے تو کچھ بننے والا ہے نہیں ہے صبر بھی اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں طاقت بھی ہے کتنے زبردست بادشاہ مگر طاقت کے باوجود صبر کر رہے ہیں اس بر اعلی ما یقولون وذکر عبدنا داوود دا ایدی انه اواب اللہ کی طرح متوجہ رہنے والے تھے اب کیا ہوا یہ تو مسئلہ پوچھ کے چلے گئے واپس فَتَنَّاهُ اور گمان کی داود علیہ السلام نے کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی وَخَرَّ خرا اور گر پڑے وہ جھکتے ہوئے وَعَنَابَا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے یہ کیا مسئلہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد آ گیا یہ ان کے ابواب ہونے کی زبردست مثال ہے اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے ہوا کیا تھا میں پیچھے عرض کر چکا بائیسویں پارے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کے لیے طے کیا تھا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جب ہمارے گھر کے اندر ایک بندہ عبادت کرنے والا نہ ہو اور گھر والوں میں جب کوئی عبادت کرنے والا ہوتا تھا اور پھر آپ کی طرح جب تھکتا تھا تو ادھر ادھر دیکھتا تھا تو اسی طرح جیسے کوئی ادھر ادھر دیکھتا پھر ان کو غصہ آتا تھا تجھے عبادت میں لگایا کہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے لگایا صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو بس ذکر میں لگے رہو عبادت میں لگے رہو یہ رات کا وقت حضرت داود علیہ السلام کا اپنا وقت تھا کہ اس وقت میں میں عبادت کروں گا اور ہر وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہوں گا لیکن یہ جو رات کو آ کر کے گھسے دونوں وہ بھول گئے کیوں ہو یہ تو بیچ کا وقت جو ہے میرا تھا اور اللہ کے سوا دائیں بائیں تو بالکل نہیں دیکھنا تھا یہ تو تھوڑی دیر کے لیے میں ان کا مقدمہ نمٹاتا رہا اور اتنا وقفہ بیچ میں گزر گیا ذن داود ما فتن نہ ہو حضرت داود سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے آزمایا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دے اللہ کی طرف سے حالات نہ بنے تو ہما وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا یہ آسان کام نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تب ہوتا ہے دیکھو بیچ میں یاد ہی نہیں رہا اور کیسا پنگا ہو گیا لیکن جیسے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھے اور میرا وقت تھا تو میں ہی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا بس جیسا یہ یاد آیا تو ہر را کیا وان گر پڑے جھکتے ہوئے واناب اور ہماری طرف متوجہ ہو گئے سبحان اللہ میرے مالک جب تو توفیق نہ دے کچھ نہیں ہوتا ہے میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں جھکتا ہوں تیرے سامنے اب دیکھیے کہ یہ واقعہ دونوں باتوں کے لیے مثال بنا کہ نہیں بنا ایک طرف طاقت ہے پھر صبر کر رہے ہیں اس موقع پر آپ پرانی تفسیروں میں سے ہیں جساس کی پڑھیں اور نئی تفسیروں میں سے مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن پڑھیں فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے مسئلے بیان کرنے کی طاقت دی ہے اس کو یہ توفیق دی ہے اس کو اتنا علم دیا ہے اس کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کوئی قیلولہ کے وقت میں آئے مفتی صاحب اٹھو جلدی جلدی جلدی مسئلہ بتاؤ رات کے بارہ بجے کوئی آدمی آئے اور وہ آ کر کے کہے بلکہ دو بجے اب ہاں، مفتی صاحب مسئلہ بتاؤ جلدی فٹافٹ اور جب سے یہ موبائل کی مصیبت آئی نا تو خیر کچھ تو بیچارے بند کر کے کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں تھوڑی دیر سکون حاصل کریں لیکن اگر بندہ کھلا رکھے تو قوم بھی بڑی عجیب ہے رات کو دو بجے کوئی فون کرے گا مفتی صاحب ساتھیوں میں بحث ہونے لگ گئی تھی اچانک یہ بتائیے کہ مرغا کب بالغ ہوتا ہے تو یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں رات کو دو بجے نہ کسی کے آرام کا خیال نہ کچھ لیکن حضرت مفتی صاحب کے بقول تم کو تیار رہنا ہے اس وقت میں بھی مسئلہ بتانے کے لیے اور کوئی آدمی اسی طرح گھس جائے آپ آگے سے غصہ ہو جائیں نہیں غصہ نہیں ہونا ہے برداشت کرنا ہے اور کوئی آدمی آپ سے کہے مفتی صاحب دیکھیے غلط فتوا مت دیجیے قرآن حدیث کے مطابق دیجیے آپ کہیں گے میں نے کوئی غلط فتوا اس سے پہلے دیا تو نہیں کیسے الزام لگایا نہیں نہیں آپ کو ماننا ہے کہ ٹھیک ہے میں ٹھیک فتوا دوں گا اور کوئی آدمی کہے دیکھو ظلم نہ کرنا آپ کو اس پر غصہ نہیں ہونا ہے آپ کو کہنا نہیں کروں گا ظلم یہ مثال قائم کر گئے حضرت داود علیہ السلام اور مفتی بیچارے میں طاقت ہی کیا ہے اگر بندہ آگے سے بھائی میں نے کوئی غلط فتوا دیا ہوگا اچھا بتاؤں کب دیا تو بےچارا کیا کرے گا وہاں تو داود علیہ السلام ہے ایدی طاقت والے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں میں نے ٹھہر ٹھہر کے اس مقام کو سمجھانے کی عرض کرنے کی کوشش کی مسئلہ کیا ہے یہاں کچھ لوگ پھسلے اور ایسے لوگ پھسلے کہ جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو ایسے موقعوں پر نہیں پھسلا کرتے ہیں کیوں فصلے میں نے عرض کیا تھا کہ داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف کے ہاں ایک زبردست ذہنیت کام کرتی ہے کیوں کرتی ہیں وہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ یہ بادشاہ تھے طاقت والے تھے اور بنی اسرائیل کا کام آپ نے دیکھا ہے زدی کو ان کو بتاؤ بیٹھو کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جائیں گے انہوں نے اللہ کے احکام ان پر نافذ کیے چوروں کے ہاتھ کاٹے ہیں بدماشوں کو رجم کیا اور ڈکیتوں کی ٹانگیں کاٹی جو سخت سزائیں ملیں تو انہوں نے ان کے خلاف مہم چلانی شروع کر دی بدنام کرنا شروع کر دیا آج وہ بائبل جس کی تلاوت کی جاتی ہے بطور ثواب کے اس بائبل میں یہ قصہ موجود ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کا ایک بڑا سارا محل تھا محل اس محل پر چڑھے اور اوپر چڑھ کر کے اچانک دائیں بائیں دیکھا تو پڑوس میں ایک خاتون نہا کر کے باہر نکل رہی تھیں وہ بہت ہی ان کو پسند آ گئی اور نوز بلّہ کسی بہانے سے بلایا اور ان سے نوز باللہ بدکاری کی اور جب اس کو بچہ ہونے لگا تو اس نے کہا تو اب میرا شوہر آ جائے گا اس کا شوہر کون تھا یہ فوج کا کمانڈر تھا اوریا ہفتی یا اوریا ہتھی یہ ایک محاذ تھا تو وہ ڈر گئی اس نے کہا حضور اب تو وہ قریب آ لگا ہے اب کیا کروں میں کہا کوئی بات نہیں میں اس کو اس محاذ پر بھیجوں گا جہاں مرے گا ہی مرے گا نہیں مرے گا تو پیچھے سے کسی سپاہی کو کروں کہوں گا ٹھوک دینا یہی کام کیا نوز باللہ حضرت داود علیہ السلام اللہ کے پیمبر اور مولانا عبد الماجد کو اللہ تعالیٰ جزائز خیر دے وہ فرماتے ہیں کہ جو جگہ جگہ قرآن کریم کہتا ہے نا نبیوں کے لیے کہ یہ نیک تھے وہ انہیں کی سوچ کا رد کرتا ہے تم وقتوں تم ایک طرف کہتے ہو نبی اور تم صرف ان گندی باتوں کو ان کی طرف منسوخ کرتے ہو کیا یہ گندی باتیں نبیوں کی شان کے لائق ہیں خیر کی گند تو ہے بائبل میں کچھ لوگوں کا دماغ کمزور ان کو لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم بڑی تحقیق کر رہے ہیں جی ہم نے تو یہ کنویں میں سے نکال کر لایا تو وہ ہر موقع کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ اس تفسیر کو بائبل میں کیسے تلاش کریں انہوں نے اس واقعے کو تلاش کیا نوز باللہ اور کئی ساروں نے اسی کو اس کی تفسیر قرار دے دیا کہ حضرت داود علیہ السلام کو جو یاد آیا تھا کیا یاد آیا تھا کہا ان کی تھی ننانوے بیویاں اور اوریا اکی کی تھی ایک بیوی تو ان کو خیال آ گیا کہ اس کو بھی کسی طرح ہتھیار ہو تو جب وہ چاہ رہے تھے تو اسی پر یہ آئے کہ میری ننانوے اور اس کی ایک تو بس ان کو خیال آئے گا ہو ہو ہو میں کیا سوچ رہا ہوں کیسی بے وقوفانہ بات اور بعض لوگوں نے اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کی انہوں نے کیا کام کیا کہ کہنے لگے نہیں اصل مسئلہ یہ نہیں تھا تو پوچھا حضرت کیا مسئلہ تھا کہنے لگے کہ کی بیوی بڑی حسین اور جمیل اور بڑی لائق اور فائق بیوی تھی انہیں کے الفاظ ہیں لائق فائق بیوی تھی ان کے ذہن میں آیا کہ ایسی لائق بیوی عام کمانڈر کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے یہ تو نبی کے گھر میں ہونی چاہیے میں نے ان کے ماننے والے ایک بندے سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ محلے میں فلاں بیوی اتنی نیک ہے افسوس کی بات اجی ابھی تک وہ امام صاحب کی بیوی نہیں بنی تو ایسے امام کو آپ امامت پر رکھیں گے کہ بالکل نہیں رکھوں گا تو میں نے کہا ایسے آدمی کو ہیں اگر نوز باللہ یہ سوچ درست ہے تو اللہ نبیوں کی لسٹ میں رکھے گا سب جھوٹ کوئی نہیں بائبل ہے ہی جھوٹی کتاب ہم ان واقعات کو قرآن کی تفسیر قرار دیں کچھ نہیں اصل مسئلہ یہ تھا اور یہ حدیث میں ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤود علیہ السلام نے اپنے گھر کو عبادت کے لیے بانٹا تھا اس وقت میں جو بات ہونے لگی تو ان کو ہو گیا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے اور پھر اس صبر کا امتحان لینا ہے طاقت کا بھی ہے اللہ کی طرف متوجہ بھی کیسے تھے فغفرنا له ذلك تو ہم نے ان کے لیے معافی کر دی اور ابن کثیر نے تو بڑی زبردست بات کہہ دی فرمایا جب اللہ نے نہیں بیان کیا کہ معاملہ کیا تھا جو یاد آیا تو ہم کو کیا ضرورت ہے تلاش کرنے کی جب اللہ نہیں بیان کر رہا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وہ آئندہ نالہ ظلفا و خسنما آب اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں زبردست قربت کا درجہ تھا زلفا قربت کا درجہ وہ حسن معاب اور بہترین ٹھکانہ تھا اور سنو ہم نے داود السلام کو حکم دیا تھا یا داود انا جالنا کا اے داود علیہ السلام بے شک ہم نے بنایا آپ کو خلیفہ تن خلیفہ آپ فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان بالحق سے حق کے ساتھ اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے فیضلک عن سبیل اللہ اگر چلیں گے آپ تو وہ آپ کو پھسلا دیں گے اللہ کے راستے سے ان الذین یضلون عن سبیل اللہ اور بے شک وہ لوگ جو پھسل جاتے ہیں اللہ کے راستے سے لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے بما نسو یوم الحساب اس وجہ سے کہ انہوں نے بھلا دیا یوم الحساب حساب کے دن کو آگے حضرت داود علیہ السلام کے فوراً بعد ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لیکن کمال ہے کہ فوراً بعد نہیں بیچ میں کچھ اور باتیں ہیں یہ کس لیے ہیں اشارہ ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داود علیہ السلام کو زبور ملی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا اب تم کو اللہ کی کتاب یہ قرآن کریم دیا جا رہا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس پر غور و فکر کرو اور پھر واقعہ شروع ہو جائے گا حضرت سلیمان کا وما خلقنا السماء والارض ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور کے بیچ کی چیزوں کو بات بیکار پھر کس لیے پیدا کیا انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ساری چیزیں اس کی خدمت میں لگا دی اور اس کو کس لیے لگایا تاکہ اللہ کی مرضی کے احکام نافذ کرے اور اس کی خلافت کا حق ادا کرے ذالک ظن الذین کفروا زمین و آسمان بیکار پیدا کی یہ تو ان کا گمان ہے جو کافر ہیں فویر للذین کفروا تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا جو کافر ہوئے من النار کس چیز کی بربادی ہے جہنم کی ہم الذین آمنوا وعملوا الصالحات اگر یہ سمجھتے ہو کہ زمین و آسمان بیکار ہیں اس کا مطلب اندھیر نگری چوپٹ راج ایمان لائیں تو اس پر بھی کوئی فائدہ نہیں اور کفر کریں تو اس پر کوئی سزا نہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا ہم نہ الذین نہ کیا بنا دیں گے ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے کل مفسدین فی الارض ان لوگوں کی طرح جو فساد کرنے والے فی الارض زمین میں ہم نہ المتقین کل فجار کیا ہم بنا دیں گے پرہیزگاروں کا کل فجار گناہ گاروں کی طرح گناہ کرنے والوں کی طرح کتاب انزلناہ علیکہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یہ ایک زبردست کتاب ہے زبردست کس کا معنی تنوین تعظیم انزلناہ علیکہ جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے مبارک برکت والی ہے لیے کس لیے اتری ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں لوگ اس میں اللہ کی مرضیات کو تلاش کریں اپنے مالک کے احکام کو تلاش کریں یہ دب برو تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں ورزکر الباب اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَان اور ہم نے عطا کیا حضرت داود علیہ السلام کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نعم العبد کتنے ہی اچھے بندے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اور حضرت داود علیہ السلام بھی اواب وہ بھی اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے والے تھے اللہ کی طرف اللہ اکبر اتنی بڑی بادشاہی اتنی بڑی طاقت اتنی زیادہ مصروفیت اس کے باوجود اللہ کی طرف توجہ اذ عرض علیہ یاد کرو اس واقعے کو جب ان کے سامنے پیش کیے گئے واقعے کو سننے سے پہلے اب اس واقعے کے اندر کیا چیز پیش کی جائے گی بولو نہیں غور سے سن رہے ہاں تو بولو نا اس کو پیش کیا جائے گا کہ وہ اپنے مالک کی طرف کس قدر متوجہ رہتے تھے ہر بات میں بس اللہ کی طرف متوجہ اللہ کی طرف متوجہ کیا واقعہ پیش ہوا ادہ آلے یاد کرو جب پیش کیے گئے ان کے سامنے بناشی شام کے وقت میں کون پیش کیے گئے الصافنات الجیاب تیار کیے ہوئے سکھائے ہوئے بہترین گھوڑے لیکن ان کی نشانی کیا تھی الصافنات وہ گھوڑے جو تین پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے اور چوتھے کو اوپر اٹھا کر رکھتے تھے یہ گھوڑے کے سیکھا ہوا ہونے کی نشانی ہے وہ تیار ہوتا ہے لگام آپ کے ہاتھ میں اور اس کی ایک ٹانگ اٹھی ہوئی اور آپ نے ذرا سی ایڑ لگائی تو بس ہوا ہو گیا گھوڑا الجیا جو بہت عمدہ قسم کے گھوڑے تھے وہ ان کے سامنے پیش کیے گئے فقال انی احبب تو انہوں نے فرمایا میں نے پسند کیا حب الخیر مال کی محبت کو ان ذکری ان ذکری ربی اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو کر توارت بالحجاب یہاں تک کہ وہ چلا گیا بالحجاب پردے میں ردو ہاں ان کو واپس لو میرے پاس فتفق ہم بالسوق والعناق تو شروع کیا مت چھونا بالسوق ان کی پنڈلیوں کو والعناق اور گردنوں کو اس آیت کی دو تفسیریں دونوں حدیث میں منقول ہیں دونوں صحابہ سے منقول ہیں اور ہو سکتا ہے دونوں مراد ہوں ایک تفسیر یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ گھوڑے جو جہاد میں کام آنے تھے وہ رسالہ کے گھوڑے اثر کے بعد پیش ہوئے کہ حضرت معائنہ کیجیے یہ تیار کر لیے گئے ہیں سکھا دیے گئے ہیں اب لگے گھوڑوں کو دوڑانے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے عصر کے وقت کی نماز یا اثر کے وقت کا کوئی وظیفہ تھا وہ ذہن سے نکل گیا اور وہ ان کو دیکھتے رہے گھوڑوں میں مصروف ہو گئے اتنے کہ ان کی مصروفیت کی وجہ سے ذکر یاد نہیں رہا جیسا ذکر یاد نہ رہا اور بعد میں دم دھیان آیا کہ اس کو یہ گھوڑے اللہ سے غافل کرنے کا ذریعہ بنے ہیں اور اس وقت میں گھوڑے کی قربانی بھی دی جاتی تھی اور گھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی تو فرمایا سب گھوڑوں کو واپس لاؤ سب کے سب کو ذبح کر دیا اور کہا بانٹ دو ان کا گوشت کیوں کہا یہ ذریعہ بنے ہیں اللہ کی یاد سے مجھ کو غافل کرنے کے لیے اگر یہ تفسیر ہے تو صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا یاد ہوگا اگر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی کیا ہوا تھا باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک چڑی باغ کے اندر پھنس گئی لیکن اتنا گھنا باغ تھا کہ اس کو کہیں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا تو چوں چوں چوں چوں چوں چوں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر وہ نکل نہیں پا رہی تھی اور وہ لمبی صورت تلاوت کر رہے تھے اور بیچ میں جلدی چھوڑ کے سلام پھیرنا پسند نہیں کرتے تھے مگر بار بار وہ الجھتے تھے اس کی چون چون کی وجہ سے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر کے فرمایا کہ اچھا یہ باغ اللہ سے دل کو ہٹانے کا ذریعہ بنا ہے سارا باغ اللہ کے راستے میں خیرات اور ایسے صحابہ کے بہت واقعات ہیں انہوں نے عمل کر کے دکھایا جو چیز اللہ سے ہٹنے کا ذریعہ چل تو بھی خیرات چل تو بھی خیرات چل تو بھی خیرات اس اعتبار سے ترجمہ کیجیے اب یاد کیجیے جب پیش کیے گئے ان کے سامنے گھوڑے اور تیار کیے ہوئے الجیاد اچھی قسم کے فقال انی احببت تو انہوں نے فرمایا میں نے پسند کر لیا حب خیری مال کی محبت کو ذکری رب دی اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو کر حتی بھی بالحجاب یہاں تک کہ گھوڑے چلے گئے پردے میں اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا وہ بھی صحیح ہے ویسے بالحجاب یہاں تک کہ سورج چلا گیا پردے میں یعنی اثر کی نماز چھوٹ گئی اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے دوڑتے نکل گئے وہاں سے حتیٰ توارت بالحجاب یہاں تک کہ سورج چلا گیا پردے میں ردوہا علیہ لوٹاؤ ان گھوڑوں کو میرے پاس فتفقا تو شروع کیا مسحن چھونا چھونے سے مراد کام کرنا تمام بسو کی سے بھی ولہنا اور گردنوں سے بھی ایک تفسیر یہ کی گئی دوسری تفسیر اور دوسری زیادہ مشہور ہے اور قرآن کے الفاظ بھی اس کا زیادہ ساتھ دیتے ہیں وہ تفسیر کیا ہے کہا نہیں گھوڑے بھی اللہ کی محبت کے لیے پالے تھے اپنا کوئی مقصد کوئی غرض نہیں کہ دیکھیں ذرا لطف اندوز ہو جائیں گے گھوڑے کیسے دوڑتے تھے نہیں نہیں سب سے کہا ان گھوڑوں سے میں نے محبت کی اپنے رب کی یاد کی وجہ سے تاکہ اس کے دین کو ہیں اس کے دین کی سربلندی کے لیے کہ یہ گھوڑے کام آئے اور اس کے راستے میں قربان ہوں اب اتنا فرق ہوگا کہ ان کو کرنا پڑے گا لی کے معنی میں اور ہم بتا چکے ہیں کہ ہر جر ایک کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے اب کیجئے ترجمہ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا یاد کرو جب پیش کیے گئے ان کے سامنے گھوڑے اثر شام کے وقت میں عمدہ قسم کے اور سکھائے ہوئے تو انہوں نے فرمایا انی تو بے شک میں نے پسند کیا حب الخیر مال کی محبت کو کیوں پسند کیا گھوڑوں کو لذکری عن کے معنی لی اپنے رب کی یاد کے لیے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے حتیٰ توارت بالحجاب یہاں تک کہ گھوڑے چلے گئے پردے میں یا یہاں تک کہ سورج چلا گیا پردے میں جیسے اس تفسیر کے مطابق بہتر ہے گھوڑے چلے گئے دوڑتے دوڑتے ادھر نکل گئے ردو ہاں علیہ فرما اللہ ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس فتفیقا تو شروع کیا مسحن چھونا بسوقی پنڈلیوں کو جن آدمی لوگوں نے گھوڑے دیکھے ہوں گے سواری کی ہوگی تو گھوڑے کی پنڈلی کو ذرا سا چھوتے نا ایک دم وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے تو پنڈلی کو چھونا شروع کیا بلآناک اور گردن کو چھونا شروع کیا کہا اللہ کی یاد کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں اور کسی وجہ سے نہیں یہ بھی صحابہ کے بہت واقعات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا تھا حجر اسود کو کہا تھا ان نکیل حجر تو ویسے ہی پتھر ہے جیسے اور راستے میں پڑے ہوئے تھے لیکن تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ محبوب کبریا نے تجھے بوسہ دیا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ یہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ایک مثال ایک اور مثال وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ہم نے یقیناً آزمائش میں ڈالا حضرت سلیمان کو وَالْقَيْنَ کرسی كُرْسِيِّهِ اور ڈال دیا ہم نے ان کی کرسی کے اوپر جسا ایک جسم کو ثم انابا پھر وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے یہ کیا مسئلہ ہے حضرت سلیمان کو آزمائش میں ڈالا ان کی کرسی کے اوپر ایک دھڑ پڑ گیا اور پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اس سلسلے میں ایک تو بڑا گندا واقعہ نقل کیا جاتا ہے وہ بھی بائبل سے ہی وہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہی تھی وہ اصل میں ان کی کوئی بزرگی یا اللہ کی کرشمہ یا اللہ کی عطا نہیں تھی وہ سارا اصل میں جادو کے چکر پر چلتا تھا تو جادو کیسے ہوتا تھا کہ وہ ساری کرامت ان کی انگوٹھی میں تھی بس اسی لیے بے شمار بے وقوف آج بھی بہت ساری انگوٹھیاں پہنتے ہیں کہ شاید ہم کو بھی کوئی بادشاہی مل جائے یہ بھی ان سے بڑا بھی دنیا بھی پیدا ہوا جی ہاں کچھ ہنس رہے لوگ شاید کسی نے پہنی ہوں دیکھیے میں پیچھے بتا چکا ہوں چاندی کی انگوٹھی کتنی پہننا جائز اور وہ بھی کوئی مستحسن نہیں ہے پسند کیا ہو کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تب پہنی جب مور لگانے کا مسئلہ پیش آیا ویسے نہیں لیکن اگر پھر بھی کوئی پہنے تو ایک انگوٹھی اور چاندی کی بس اس کے سوا نہیں اور اس کی بھی مقدار متعین بتایا تھا کتنا بتایا تھا ایک ماشا یاد ہے الحمد للہ جی تو کہنے لگے کہ وہ ساری کرامت جو ہے وہ انگوٹھی میں تھی پھر کیا ہوا کہتے وہ انگوٹھی دے کر جاتے تھے اپنی بیوی کو تو جاتے تھے باتھ روم میں ایک دن وہ گئے باتھ روم میں انگوٹھی دے دی اپنی علیہ محترمہ کو تو پیچھے سے آ گیا ایک بڑا خبیز قسم کا جن سفر تو وہ اس نے حضرت سلیمان کی شکل اپنا لی وہ گیا اس نے کہا لاؤ اٹھی انہوں نے دے دی بس وہ تخت پر بیٹھ گیا سلیمان بند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے کہا انگوٹھی لاؤ اس نے کہا تو کون ہے سلیمان کو وہ بیٹھے تخت کے اوپر اس طرح پھر حضرت سلیمان پریشان رہے یہ تو سب گندے واقعات بائبل میں وہ صرف کس لیے بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے چونکہ ان سے ڈنڈے پڑتے تھے ان کو اصل تفسیر اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آزمائش میں ڈالا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور بڑی کشمکش میں گزرا ہے اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کا وقت تھا ایک وقت میں فوج کو حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے فلاں جگہ چلنا ہے تو جو بڑے بڑے کمانڈر تھے انہوں نے کچھ کنی کاٹی جی ابھی ہم تھکے ہوئے ہیں تو ایسا ہے ویسا ہے دیکھیں گے اس کے اوپر بہت دکھ ہوا عجیب بات ہے اللہ کے راستے میں قربانی دینی اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ ابھی تھکے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ ہے کہ نہیں قسم کھائی کہ میں جتنی میری بیویاں ہیں میں ان سے ملاقات کروں گا اور مجھے پروردگار ایک ایک بیٹا دے گا اور وہی بیٹے کمانڈر بناؤں گا اور پھر اللہ کے راستے میں ہم قربانیاں دیں گے لیکن اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے جس کی وجہ سے کسی کو اولاد نہیں ہوئی اور ایک بیٹا ہوا تو وہ بھی ادھورا سا اور وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تو دائی نے لا کر کے پیش کیا کہ جناب یہ پولیو کا مارا ہوا بیٹا پیدا ہوا آپ کے گھر میں تب ان کو احساس ہوا کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا اللہ نے میری آزمائش کر لی ہے ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ہم نے آزمایا حضرت سلیمان کو والقین اور ہم نے ڈالا را ہے ان کی کرسی کے اوپر جسدن ایک دھڑ کو ثم انابا پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اس کی بعض لوگوں نے تو وہ تفسیر کی جو میں نے آپ کو وہ جن کی وہ تو اسرائیلی روایت انتہائی جھوٹی بعض لوگ اور پھسلے انہوں نے کیا کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کو کوئی اچھا جانشین نہیں ملا ان کا انتقال تو ہوا شیش محل میں وہاں پڑ چکے ہیں وہ لاٹھی کے سارے جو کھڑے تھے لیکن کوئی اچھا جانشین نہیں ملا اور ان کی کرسی پر جو ان کا بیٹا آیا وہ بڑا ناخلف قسم کا تھا بڑا بیکار قسم کا تھا وہ باپ کی حکومت کو بھی نہیں بچا سکا کیا یہ اس کی تفسیر بن سکتی ہے آزمائش حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرنی ہے اور نایل بیٹا ہے تو بیٹا حضرت سلیمان کے بعد نہ اہل ہو یا اہل ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس میں کیا آزمائش ہوئی یہ تو وہی ہوگی نا نانی ختم کرے دو طرح چٹیاں پڑے یہ بھی بڑی عجیب قسم کی تفسیر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ تفسیر کس حدیث سے لی کہنے لگے قیاس یہی کہتا ہے تو ہمارا قیاس تو کہتا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ تو بیٹے بیٹا نااہل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں کیا قصور قال رب اغفر لی فرمایا میرے رب اغفر لی بخشش فرما تو میری وحب لی اور فرما تو مجھ کو ملکا ایسی بادشاہی لا من بعدی جو مناسب نہ ہو کسی کے لیے میرے بعد ایسی بادشاہی دے دے خدایا لا فریت جئی محمد جگ وچ کہانی کوئی ایسا کام کر دے پروردگار کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب ہی نہ ہو ویسی بادشاہی ان کا تلوار کیوں اس لیے کہ میں ہوں مانگنے والا اور تو ہے دینے والا تیرے یہاں کمی نہیں میں مانگ رہا ہوں میرے مانگنے میں اور تیرے دینے میں جب کمی نہیں تو پھر دے دے تو له الريح تو ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو تجریبی امری ہی چلتی تھی وہ جو ان کے حکم سے رخا نرمی سے جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے جہاں وہ جاتے تھے وش اور ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے جنوں کو بنائن ہر ایک مستری کو بنانے والا جو مستری ہیں وہ پکڑ کے جنوں کو وغباسن اور ہر ایک غوطہ لگانے والے کو غوطہ نیچے سے موتی لاؤ نکال کر اور مصریوں تم تعمیر کرو یہ جنوں کو مسخر کیا وآخرین اور کچھ دوسرے جن تھے مقرنین جو جکڑے ہوئے تھے فی الاسفاد زنجیروں میں ہاتھا ہاتھا ہونا یہ ہماری بخشش ہے فمن بخشش کر دے او امسک یا روک کر رکھ بغیر حساب کوئی حساب نہیں بغیر حساب کے وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ بغیر حساب کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا تیسرے پارے میں اتنا ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے فمن احسان کر او امسک یا روک کر رکھ بغیر حساب بے حساب ہے اور یہ مانا بھی کہ تجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا اور بے شک ان کے لیے بھی ہمارے پاس لَزُلْفَ قربت کا ایک مقام تھا ایک درجہ تھا وہ حسن مآب اور بہترین ٹھکانہ ولکر عبدنا ایوب یاد کیجئے اب ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو انی الشیطان حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا مسئلہ ہے فرمایا انہوں نے بھی صبر کیا بات کہاں سے چلی تھی بھائی بول تو نہیں گئے بس پھر صبر کیجئے اور یاد کیجیے حضرت داود کو پھر حضرت سلیمان کو کیسے صبر کر کے چلے گئے اور اب یاد کیجیے حضرت ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنا دار ربا جب یاد کیا انہوں نے اپنے رب کو پکارا اپنے رب کو انی مستنی شیطان کہ چھو لیا ہے مجھ کو شیطان نے بینسبن تکلیف کے ساتھ نصب کے معنی تھکاوٹ نصب کے معنی تکلیف وہ عذاب اور عذاب کے ساتھ تک پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن اچھی بات کی نسبت اللہ کی طرف اور بری بات کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی غیر اللہ کی طرف شیطان کی طرف اور شیطان کا مطلب کیا ہوتا ہے اشارہ کہ شیطان نے کوئی لغزش کروائی اس کے اوپر پروردگار تیری گرفت ہو گئی انی مسن شیطان ہو مجھے شیطان نے چھو لیا بنسبن بن تکلیف کے ساتھ واضح اور عذاب کے ساتھ بس ادھر دعا کی ادھر دعا قبول ہو گئی یہ بھی مثال ہو گئی کہ اللہ کیسے سنتا ہے اللہ نے دعا قبول فرمائی اور وہ بھی نے جلی کا فرمایا ماریے اپنی اپنے پیر کے ذریعے سے ایڑ ماری اپنے رکھا تو یار ایڑی مارنا اپنے پیر کی ایڑی ماری زمین پر ماری جیسی ایڑی ماری نیچے سے پانی نکل آیا دہتسل مغتسل یہ غسل کرنے کی جگہ ہے بارد ان ٹھنڈا ہے وہ شراب اور پینے کے لائق ہے اس سے نہائیے اور پیجیے ساری تکلیف دور میں عرض کر چکا کہ کوئی تکلیف تھی مگر قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی البتہ وہ تکلیف ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ گھن کریں کیونکہ ایسی تکلیف کسی نبی کو لگ ہی نہیں سکتی کون سی وہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ان کو کیڑے پڑتے تھے اور پھر کیڑوں کو اٹھاتے تھے تو جسم میں رکھتے تھے یہ میرے جسم کی خوراک ہیں ایسی بات نہیں یہ بھی بائبل کی وحیات وَوَحَبْنَا لَهُ أَحْلَهُ اور عطا کیا ہم نے ان کے لیے ان کے اہل میں سطر میں پارے میں عرض کر چکا کہ ان کے بیٹے کتنے تھے سات اور بیٹیاں کتنی تھی تین کیا کر رہے تھے ایک مرتبہ سب نے مل کر دعوت کی سارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک گھر گرا ساری اولاد مر گئی صرف حضرت داود اور ان کی بیوی بچ گئی جب ایک زمانے تک اسی طرح رہے اس کے بعد پروردگار نے جب صحت عطا فرمائی اولاد بھی عطا فرما دی اولاد عطا فرمانے کا مطلب بعد میں کہا وہ سارے زندہ ہو گئے اور یہ بھی اللہ کی قدرت کے لیے کوئی مشکل نہیں اور بعد نے کہا کہ اتنے ہی بیٹے اور دے دیے بلکہ اتنے اور کتنے پہلے تھے سات اب ہو گئے چودہ واہلہ اور ان کی ہم نے عطا کر دیا ان کو ان کے گھر والے و مسلح اور انہی کے جیسے اور بھی ان کے ساتھ رحمت منا اپنی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے وہ ذکر علی الالباب اور عقل والوں کو نصیحت کرنے کے لیے کیا کہ میرے در سے مایوس مت ہو جاؤ مجھ سے مانگو میں بیماریاں بھی دور کرتا ہوں میں بیٹے بھی عطا کرتا ہوں بیٹیاں بھی عطا کرتا ہوں اور اسی دوران آپ کو یاد ہوگا بھول نہ گئے ہوں تو شیطان نے آ کر کہا تھا نا کہ میں دوائی دوں گا ان کی بیوی سے کہا تھا کہ اپنے شوہر سے مشورہ کر لو ایسی دوائی دوں گا پیسے بھی نہیں لوں گا بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن ٹھیک ہوتے ہی کہنا پڑے گا کہ ڈاکٹر کا بڑا احسان ہے اس نے مجھ کو ٹھیک کر دیا اس پر حضرت ایوب نے فرمایا کہ اچھا تو نے کیا کہا اس سے کہا میں نے کہا مشورہ کرتی ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں کہا تو نے یہ کہا کیوں کہ مشورہ کروں گی وہ تو کمبخت شیطان تھا یہ کہیں ہم کہ کسی اور نے ٹھیک کیا اللہ کے بجائے دوائیوں نے ٹھیک کیا کسی کا نام تو شرک ہے وہ ہم سے شرک کروانا چاہتا ہے اگر ٹھیک ہو گیا تو تجھے سو ڈنڈے لگاؤں گا اب ٹھیک ہوئے لیکن احساس ہوا کہ اسی بیوی نے تو بچاری نے ساتھ دیا مصیبتوں میں اور اب اس کو سو ڈنڈے لگاؤں اس کا تو کام ہی تمام ہو جائے گا تو یہ اچھا سرا دوں گا میں اس کو پریشان تھے اگر نہ کروں تو قسم پوری کیسے کروں فرمایا ہم نے ان کے لیے ایک ہیلا نکالا کیا ہیلا ہم نے کہا کہ سو تنکوں والا ایک جھاڑو لے لو اور ایک ساتھ مار دو بیوی کو قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی بھی نہیں مرے گی وخذ بھی ابھی کا اور لے لیجیے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا فضر ماریے اس کے ذریعے سے بیوی کو ولا تحنف اور قسم نہ توڑیے قسم بھی پوری ہو جائے گی انا وجدنا صابرا ہم نے پایا ان کو صبر کرنے والا آپ بھی اسی طرح صبر کیجیے نعم العبد کتنے اچھے بندے تھے اواب وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے دیکھو اس سخت بیماری میں بھی کس کی طرح متوجہ ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اللہ امت کو سنا رہا ہے مجھے اور آپ کو سنا رہا ہے انسان پر مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں لیکن توجہ کس کی طرف رہنی چاہیے اللہ کی طرف ایسی کمزور بات آدمی نہ کہہ دے کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی پچھتاتا ہے کیسی بے وقوفہ نہ بات کر دی وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو لِلْعَيْدِ یہ سب کے سب طاقت والے تھے اور بعد نے کہا ہاتھوں والے تھے یعنی ہاتھوں سے کماتے تھے بس اور نگاہوں والے تھے عبرت حاصل کرنے والے اِنَّا نہ بے شک ہم نے ان کو خاص کیا تھا خالص ایک خالص کرنے والی چیز کے ذریعے سے اور وہ کیا چیز تھی ذکر الدار وہ تھی گھر کی یاد کون سا گھر بولو نا آخرت کا گھر ان سارے نبیوں کو ہم نے ایک خاص نعمت دی تھی اور جو ان کو دوسروں سے الگ کرتی تھی اور وہ نعمت کیا تھی وہ تھی گھر کی یاد جس طرح آپ میں سے بہت ساروں کو گھر کی یاد آ رہی ہوگی نا گھر کی یاد کیا ہوتی ہے آدمی کو کوئی کام کرے کچھ کرے مگر ہر وقت میں توجہ ادھری ہوتی ہے ایسے بندے سے پوچھو نا جیسے بھوکے سے پوچھا دو اور دو کتنے کتنے چار روٹیاں ارے روٹی تجھے کس نے پوچھا تجھے کہا دو دو کتنے تو چار بول سیدھا چار نہیں بولتا کہتا چار روٹیاں کیوں کہتا ہے روٹیاں اس لیے کہ اس کو ہر وقت میں روٹی کی طرف توجہ ہے ہائے ہائے جس بندے کو آخرت کے گھر کی یاد ہوتی ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت میں اس کا دھیان ادھر ہوتا ہے کہ میرا گھر کیسے بن رہا ہے وہاں کے گھر کا کیا ہو رہا ہے اس جنت والے گھر میں میں کب پہنچوں گا اسی کے لیے پریشان انہم عندنا بے شک وہ تھے ہمارے پاس لمن المصطفین الاخیار یہ آخرت کے گھر کی یاد ہم نے کیوں دی تھی اس لیے کہ وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے تھے پسندیدہ تھے بزراسماعیل اسماعیل ود القفل اور یاد کیجیے حضرت اسماعیل کو حضرت الیسا کو حضرت ازل کو حضرت الیسا کون تھے قرآن میں تفصیل نہیں حضرت ذلقفل کون تھے قرآن میں تفصیل نہیں اکثر نے کہا کہ حضرت الیسا حضرت الیاس علیہ السلام کے دور کے ہی نبی ہیں انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور حضرت ذلقفل کے لیے بعد میں کہا پہلے ہیں اور بعد میں کہا یہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں کل من الاخیار یہ سب کے سب تھے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہاضا ذکر یہ ہے نصیحت ہاضا ذکر یہ ہے نصیحت شروع میں آیا تھا نا بل قرآن ذکر نصیحت والے قرآن کی قسم تو قرآن نے کیا نصیحت کی فرمایا یہ ہے نا نصیحت یہ یاد رکھنے والی باتیں ہاضا ذکر یہ ہے نصیحت لَحُسْنَ نلمتینسناب اور بے شک سارے پرہیزگاروں کے لیے ہمارے پاس بہترین ٹھکانہ ہے کیا ہے وہ ٹھکانہ جنات ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں مفتحتن کھولے گئے ہیں لہم ان کے لیے اللہ بابو دروازے کھلے ہوئے دروازے آنکھوں دروازے انتظار کر رہے ہیں نیک بندوں کا کب آئیں گے کب آئیں گے متقین فیہا بیٹھے ہوں گے ان گھروں کے اندر یدعون فیہا مانگتے ہوں گے گھروں کے اندر بھی فاقیت میوے کثیرت بہت سارے وشراب شراب اور مانگیں گے پینے کی چیزیں شربت وغیرہ وعندہم اور ان کے پاس ہوں گی قاطرات الطرفی نگاہوں کو نیچے رکھنے والیاں ترف کے معنی گوشائے چشم اور آنکھ کا کنارہ آنکھ کے کنارے سے بھی نہ دیکھنے والیاں بلکہ اس کو نیچے رکھنے والیاں اور مجموعی طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے نگاہ نگاہ کو نیچے رکھنے والیاں اس کا مطلب بیوی کے لیے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ شرم و حیا والی ہو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور دوسرا یہ کہ اس کی نگاہیں صرف اپنے شوہروں کی طرف ہوں گی کسی اور کی طرف نہیں جائیں گی اطراب جو ہم عمر ہوں گی اور یہ جنت کی حوریں ہیں اور جنت کی حوریں کس طرح تیار ہوں گی کیسے بنیں گی کئی کئی حدیثوں سے استدلال کیا گیا اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرے گا ایک نورانی مخلوق ہے جو جنت میں ہی پیدا کی جائے گی جنت میں ہی پیدا ہوئی وہیں کی مخلوق ہے دنیا کی مخلوقات سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر کسی دور میں کسی نے کہا تھا کہ یہ ضراری مشرقین ہیں یعنی غیر ایمان والوں کی وہ جو سن رشت تک نہ پہنچی ہوں مگر جب ان سے پوچھا گیا کوئی دلیل تو دلیل شلیل کچھ نہیں تھی ہاگا ماتو آج لیوم الحساب یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے تم سے لیوم الحساب حساب کے دن کے لیے لرزقنا بے شک یہ ہماری روزی ہے ما لہو من نفاد جس کے لیے ختم ہونا ممکن نہیں ہے یہ ہیں ہماری نیامتیں جو ختم نہیں ہوں گی ہاگا یہ تو ہوا تذکرہ پرہیزگاروں کا دوسروں کا بھی سنو وَإِنَّ لِلْتَاغِينَ لَشَرَّ مَعَابٍ اور بے شک سرکشوں کے لیے لَشَرَّ مَعَابٍ بہت برا ٹھکانہ ہے کون سا جہنم جہنم ہے یا اس میں وہ داخل ہوں گے فبیس المحاد تو کتنا برا ہوگا وہ بچھونا کتنی برا ہوگا وہ مہد ان کے لیے کتنا برا ہوگا وہ ٹھکانہ ہاں یہ ہے فَلْيَذُقُوهُ یہ سخت یہ سخت عذاب ہے اور یہ بری بری چیزیں ہیں فلیزو ہو تو چاہیے کہ وہ چکھ لیں اس کو حمیم وغساق کیا ہے یہ ہاذا حمیم یہ ابلتا ہوا پانی ہے وغصہ کن ہاضا اور یہ بہتی ہوئی پیپ ہے یہ تمہارے لیے تیار کیا گیا وآخر من شکل ہی ازواج اور کچھ دوسری چیزیں ہیں من ہی اسی کی شکل میں سے کس کی ابلتے ہوئے پانی بہتے ہوئے پیپ اسی میں سے ازواج مختلف قسم کی چیزیں ہیں چکھو کھاؤ پیو یہ تم کو ملا ہاضا فوج مقتحم اما جہنم میں کچھ لوگ پہلے جائیں گے اور کچھ بعد میں جائیں گے اور ہم پڑھ چکے پہلے کون جائیں گے یقدم قومہ یوم القیامہ بھائی کون جائیں گے جو گمراہ کرتے تھے جس کی مثال پیش کی جیسا کہ فراؤن اور مذہبی لیڈر وہ پہلے پہلے جائیں گے آگے آگے پہنچیں گے جہنم میں اور پیچھے پیچھے آئے گی ان کی قوم جہنم کا منظر پیش کرتا ہے نا قرآن کے پاس ابھی پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا کہ لڑ پڑے آپ اس میں تم نے گمراہ کیا اس میں تم نے گمراہ کیا یہاں جہنم میں پہنچ گئے اب یہ جو بڑے تھے کچھ گرو گھنٹال تھے کچھ سیاسی لیڈر تھے یہ پہلے پہنچے تو پیچھے ان کے آگے چیلے پیچھے ان کے آگے مریدین تو جب وہ مریدین پہنچے نا تو آگے دیکھا جو پہلے پہنچے ان کا دیر پھٹتے وہ تم بھی آ آگے پھر دیکھو والوں کا خاص لفظ ہے کہ ادھر ہی آگے لا مرحبا بکم تم کو کوئی مبارکبادی نہ ہو تمہارے لیے کوئی خوشی کی چیز نہیں وہ کمبختوں تم بھی ادھر ہی آگے یہاں تو ہم آئے تھے تم یہاں کیوں آگے یہ جو پیچھے والے آئے تھے انہوں نے کہا تمہیں دل پھٹے میں تم بھی ادھر پڑے ہوئے ہو تم تو ہمارے آگے آگے پہنچے ہو ہاں فوج یہ ایک بڑی فوج ہے مقتحم معکم آپس میں کہہ رہے ہیں یہ گھسنا چاہتی ہے گھس رہی ہے معکم تمہارے ساتھ اور یہ دیکھو یہ آ گئے پیچھے پیچھے ہمارے لا مرحبا بہم ان کو کوئی مبارکباد ہی نہیں ہے ان کا کوئی استقبال نہیں ہے اسی کا میں تو جو دل پھرتے ہوں ان سال النار بے شک یہ بھی جہنم میں داخل ہونے والے ہیں قالو بل ان تم وہ پیچھے والے بولے انہوں نے کہا بلکہ تم ہو لا مرحبا بکم تمہیں کوئی مبارکبادی نہ ہو تمہارے لیے پھرتے ہیں تم تم ہمارا لنا ہی تو وہ ہو جنہوں نے سامنے لایا اس کو لنا ہمارے لیے تم ہی تو اس جہنم کو ہمارے سامنے لائے تم ہی نے تو ہمیں یہاں پہنچایا اور اب ہمیں کہتے ہو ہمیں بد دعائیں دیتے ہو القرار تو بہت برا ہے یہ ٹھہرنے کیا ٹھکانہ بہت بری ہے رہنے کی جگہ قالوا ربنا اب یہ پیچھے والے بولے اے ہمارے رب من قدم لنا هذا جس نے ہمارے سامنے اس کو لایا ہے یعنی جس نے ہم سے وہ گندے کام کروائے کہ یہ جہنم ہمارے سامنے آئی فزد ہو تو زیادہ کر ان کو عذابا تکلیف کے اعتبار سے ضعفا ڈبل ڈبل فی النار آگ میں اور یہاں جواب نہیں ہم پڑھ چکے پیچھے جواب کہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا کہ سب کو ڈبل ملے گا تم کو بھی ڈبل ان کو بھی ڈبل ان کو کیوں ڈبل خود تو ڈوبے تھے تم کو بھی لے ڈوبے تم تو کیوں ڈبل اس لیے کہ تم نے میری کتاب کو نہیں مانا میرے نبیوں کو نہیں مانا اور ان کی مانی اللہ اکبر اللہ محفظنا وقالوا ما لنا لا رجالا كنا نعدهم من الاشرار اب پہنچ گئے سارے چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے تبصرہ ہونے لگا وہاں کیا تبصرہ ہونے لگا ایمان والوں کے بارے میں یار وہ ایمان والے وہ ملا کیوں نہیں نظر آ رہا ہے وہ کہاں چلا گیا کچھ لوگ تھے جن کو ہم بہت برا اور بہت گھٹیا اور بہت لنگے گندے لوگ سمجھتے تھے وہ کہاں چلے گئے وہ نظر نہیں آ رہے ادھر ان کا کیا بنا ما مالنا اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا لا نرا رجالا ہم نہیں دیکھتے ہیں کچھ مردوں کو کن نعدوہم ہم ان کو شمار کیے کرتے تھے من الاشرار برے لوگوں میں سے وہ کہاں چلے گئے ہیں کون یہ برے لوگ جن کو کہہ رہے ہیں ایمان والے اتخذناہم سخریا کہ ہم نے ان کو بنایا تھا مذاق کرنے کا ذریعہ ہم زاغت عنہم الابصار یا تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم ان کو مذاق کرتے تھے اور تھے وہ جنتی اور ہو گئے ہوں گے جنت میں ہم عنہم انہوں یا پھسل گئی ہیں ان سے نگاہیں مطلب کہ ہیں کہیں ادھر ہی مگر نظر نہیں آتے ہیں اوہ فوراً بتایا جائے گا ان کو وہ تو جنت میں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ پھر باتیں کریں گے فوراً ان سے او ہمیں تلاش کر رہے تھے ہم یہ جنت میں ہیں ان ذالک لحق اللہ اکبر یہ آخرت کا منظر جو پیش کیا کیا ایسا ہی ہوگا ان ذالک لحق بے شک تیرے رب کی قسم یہ برحق ہے اہل النار جہنم والوں کا میں جھگڑا کرنا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار آپ فرما دیجئے سورت کا نچوڑ انما انا منذر بے شک میں آگاہ کرنے والا ہوں وما من الہ اور کس بات کے لیے آگاہ کرتا ہوں کیا سبق دیتا ہوں ایک ہی سبق ہے وما من الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے الواحد القہار جو اکیلا ہے جو سب پر غالب ہے رب السماوات والارض آسمانوں کرب وہ زمین کرب رب وما بینہما اور ان کے بیچ کی چیزوں کرب العزیز جو غالب الغفار بہت بخشنے والا ہے قل هو نبا عظیم آپ فرما دیجئے وہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے کون سی خبر یہ جو اوپر بیان ہوا جس کا یہ ایک زبردست خبر ہے تم اسی سے اعراض کرتے ہو نہ اس کی تیاری کرتے نہ اس کو سننا چاہتے نہ اس کا کوئی تذکرہ کرتے ہیں بلکہ الٹا اس کو جھٹلاتے ہو ما علی امن من علی امن بل ملا یختصمون اور یہ جو میں نے آخرت کی باتیں بتائیں کیسے بتائیں اللہ نے مجھے بتائیں میں نے تم کو بتائیں ورنہ مجھے تو ان کا بھی نہیں پتا تھا اور اوپر کی مجلس کا بھی پتا نہیں تھا علم نہیں تھا میرے لیے کسی قسم کا علم بل ملا اونچی اوپر والی مجلس کے لیے اوپر والی مجلس کے بارے میں جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کون سی مجلس وہ فرشتوں کی مجلس وہ آدم علیہ السلام کی مجلس جب کیا جھگڑا ہوا جھگڑا نہیں ہوا آدم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ ایسو کا بنائے گا کہ جو کیا کرے گا دنیا میں فساد مچائے گا اور پھر جب بن گئے تو کہا کہ ان کے سامنے جھک جاؤ سب جھک گئے مگر ابلیس نہیں جھکا اِذْ مون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے نہیں وہی کی جاتی میری جانب میری جانب الا مگر اس بات کی کہ میں ہوں کھلم کھلا ڈرانے والا آگاہ کرنے والا اذ قال ابو للملائکہ یاد کرو جب کہا تمہارے تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں سے انی خالق بشرا میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو اور اس پر میں نے ایک بات عرض کی تھی انبیاء کو سب سے پہلے بشر کون کہہ رہا ہے بولو نا اللہ سب سے پہلے انی خالقم بشرا میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو من تین مٹی سے ظاہرہ سب سے پہلے کون پیدا ہوا آدم علیہ السلام نبی بھی تھے بشر بھی تھے فَإِذَا سب تو جب میں اس اس کو ٹھیک بنا دوں فِيهِ اور میں اس میں پھونک دوں میں روحی ہی جانب سے روح فَقَعُوا تو تم گر پڑنا لہو اس کے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے تو سجدہ کیا فرشتوں نے کلو سب نے کیا اجما سب نے اکٹھا کیا ایسا نہیں کہ کچھ پہلے اور کچھ نے بعد میں نہ سب نے اکٹھا اللہ مگر ابلیس نے اس تک بڑا الکافرین وہ اکڑ گیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے یا ہو گیا وہ کافروں میں سے دونوں ترجمے تھا کافروں میں سے مطلب اس کی منشا اللہ کی رضا نہیں تھی بڑا ہی بننا تھا اور دوسرا معنی یہ کہ اب تک تو بڑا نیک بنا ہوا تھا مگر اس موقع پر کافر ہو گیا قال یا ابلیس فرمایا پروردگار نے او ابلیس او مایوس ہونے والے ہیں بتایا گیا نا کہ اس کا نام کیا تھا عزازیل لیکن اس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں مایوس ہو گیا ما مناہ نہیں کس چیز نے روکا تجھ کو ان جدا کہ سجدہ کرتا لما اس چیز کے لیے خلق تو بیا دیا جس کو میں نے پیدا کیا اپنے قدرت کے ہاتھوں سے استکبرتا کیا تو نے تکبر کر لیا ام کنت من العالین یا تو تھا ہی من العالین اونچے ہونے والوں میں سے اب تو نے تکبر کیا کہ پہلے سے تیرا یہی کام تھا انا خیر منہ اس نے کہا پہلے سے جی انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں کیوں خلقتنی من نار تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے وخلقته من طین اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے اور مٹی نیچے رہتی ہے اور آگ اوپر جاتی ہے قال فخرج منها اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے فن رجیم بے شک تو راندا ہوا ہے بے شک تو دھتکارا ہوا ہے بے شک تم مردود ہے لفظی منہ پتھر مارا ہوا وہ نالے کا اور بے شک تیرے اوپر میری لعنت رہے گی لا یوم الدین قیامت کے دن تک رب یوم نیلاوم اس نے کہا ہے میرے رب فانزر تو محلت نہیں مجھ کو یوم ہلاوماسون اس دن تک جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قال فإنك من المنظرین فرمایا تو ہے بے شک مہلت دیے ہوں میں سے الى الوقت المعلوم لیکن دوبارہ زندہ کیے ہوئے کیے جانے والے دن میں نہیں بلکہ ایک ایسے دن تک جس کا وقت متعین ہے یعنی صرف مرنے تک قال فبعزتك کا تو اس نے کہا تیری عزت کی قسم لگوی ہوں مجمعین میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا عبادك منهم کمنخلین مگر تیرے بندے ان میں سے جو خالص کیے ہوں گے قال فالحق والحق اقول پروردگار نے فرمایا اچھا یہ بات ہے پلحق تو فلحق حق سچ یہ ہے ولحق کا اور میں سچ ہی کہتا ہوں سن حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کیا ہے حق لَأَمْلَأَنَّ ان جہنما ضرور بھر دوں گا جہنم کو من کا تجھ سے وہ ممن اور ان سے جو تیرے پیچھے چلیں گے منہم ہوں ان میں سے اجمعین سب کے سب سے علما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ من آجر آپ کہہ دیجئے میں نے یہ پہلے کی باتیں بھی سنائی آگے کی بھی سنائی پہلے کی کیا سنائی جو وہاں ہو رہا تھا ملائے آلہ کے یہاں فرشتے اور آدم علیہ السلام وہ بھی تم کو سنایا اور آئندہ کیا ہوگا جنت میں کیا ہو رہا ہے جہنم میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی تم کو سنایا اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں علما من اجر آپ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا ہوں تم سے اس پر کوئی اجر اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اللہ کا دین نصیب ہو مگر تم کیوں بدک رہے ہو کیا تمہیں کوئی مزدوری دینی ہے گزر چکا یہ مضمون وما انا من المتکلفین اور میں نہیں ہوں بناوٹ کرنے والوں میں سے تکلف کرنے والوں میں سے مطلب کہ اندر سے دل تو میرا چاہ رہا ہو کہ چلو کچھ نہ کچھ دے دو لیکن زبان سے میں کو نہیں نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں چاہیے اس کو کہتے تکلف میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ان الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ قرآن مگر دنیا جہان کے لیے ایک نصیحت ہے شروع میں کیا فو و ذکر نصیحت والے قرآن کی قسم جگہ جگہ کہا گیا یہ ہے ذکر یہ ہے ذکر ولا نب بَعْدَ بادہین اور جان لو گے تم میں مکہ والو نب اس قرآن کی خبر کو حین تھوڑی مدت کے بعد تھوڑی مدت کا کیا مطلب جو قرآن پاک نے تمہیں بتایا ہے کہ ایسا ہو کر کے رہے گا بس ابھی ہونے والا ہے بدر کے میدان میں قرآن نے کہا تھا جم تماح نالی کا مسز من اللہ ابھی شکست کھائیں گے بس ابھی بدر میں شکست کھا لیں گے پتہ چل جائے گا قرآن کریم نے کہا تھا کہ حق کے مقابلے میں باطل آئے گا تو باطل کو شکست ہی کھانا ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر تمہارا بوریا بستر سب گول ہو جائے گا اور پھر قرآن پاک نے جو آخرت کی باتیں بتائیں وہ بھی تو ابھی پتا چلیں گی بس مرو اور مر کر کے اس کے ہاں پہنچو پتہ چل جائے گا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے سورة الزمر مکیہ وہی خمسوں سورة زمر مکی ہے اور اس میں خمسوں پچھتر پچہتر ہیں و وسمانی رکوعات اور آٹھ رکوع ہیں اوپر والی سورت کے اندر جو مختلف ادوار کے مشرقین کا تذکرہ ہوا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو کس طرح حاجت روا اور مشکل کشا بناتے تھے اگلی صورت کے اندر اسی مضمون کو کھول کر بیان کیا جائے گا اس صورت میں بھی توحید ہے آگے والی صورت کے اندر توحید کا وہ زبردست مضمون ہے جس کے لیے میں سورہ انعام سے کہتا رہا ہوں کہ ایک خاص انداز ہے توحید کے بیان کرنے کا وہ سورہ انعام ہے وہ سورہ یونس ہے اور اس کا رنگ اب آپ سورہ زمر میں دیکھو گے مگر فرق کیا ہے سورہ زمر میں زیادہ کھول کر بات بتائی گئی ہے اور صاف صاف لفظوں میں بات بتائی گئی اور پھر آخرت کا انجام بیان کیا گیا کہ کس طرح جنت اور جہنم کا انجام نکلے گا توحید ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا اور وہاں بات شروع کی تھی سعد والقرآن قرآن ذکر نصیحت والے قرآن کی قسم ان نکالا سرات مستقیم یا کچھ بھی آپ نکالیں لیکن یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے تاہم اس کو صاف لفظوں میں نہیں کہا تھا یہ نصیحت ہے یہ نصیحت ہے یہاں صاف لفظوں میں شروع میں کہا تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے ایک غالب کی اور حکمت والے کی کتاب کیسی ہوگی یہ کتاب ویسی ہی کتاب ہے یہ تو جوڑ ہوا دونوں کا اور خلاصہ بھی عرض کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم کتاب کا نازل کرنا من اللہ اللہ کی جانب سے ہے العزیز جو غالب ہے الحکیم جو حکمت والا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے کس پر نازل ہوئی انزلنا الیک بے شک ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہم نے ہم نے دو دو مرتبہ ہے سخت تاکید ہم ہی نے تو نازل کی آپ کی جانب کتاب بالحق سے حق دے کر کے نازل کی ہے اللہ اس کتاب کا خلاصہ کیا ہے اس کا نچوڑ کیا ہے کتاب کا مطالبہ کیا ہے کتاب کیا چاہتی ہے بندوں سے کیا مطالبہ ہے اس کا ایک ہی مطالبہ فعبد اللہ عبادت کیجیے اللہ ہی کی اللہ اکبر اب یہ کتاب کا نچوڑ ہے تو اگر کوئی بہمان اسی کتاب سے ثابت کرے کہ غیر اللہ کی پوجا کرنا بھی درست ہے وہ کتنا بڑا دھوکے باز ہوگا کتاب کا خلاصہ اور نچوڑ فعبد اللہ تو تو عبادت کر اللہ ہی کی مخلص اللہ الدین دین کو اس کے لیے خالص کر کے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اور دین کا دوسرا معنی عبادت بھی عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے اور بھی عبادت کرتے ہیں ایسی دنیا میں کوئی قوم گزری نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو وہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو منکر خدا ہیں ورنہ سب مانتے ہیں کہ خدا ہے اور لیکن کہتے ہیں کچھ چھوٹے بھی ہیں تو ان کی بھی پوجا پھر اس کی بھی پوجا فرمایا نہیں اللہ کے وہ عبادت مقبول ہے جو صرف اللہ ہی کی ہو اللہ للہ الدین الخالص اور سنو خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے خالص عبادت اللہ ہی کی ہوتی ہے کسی دوسرے کی خالص عبادت نہیں ہوتی یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے اللہ کے سوا جس جس کی پوجا ہوتی ہے اس کی اکیلے کی ہوتی ہے نہ جو کالی ماتا کو مانتا ہے وہ چٹھی کو بھی مانتا ہے اور جو اس بابے کو اس بابے کو بھی اور دوسرے کلمہ پڑھنے والے بھی وہاں گئے تو امداد کن امداد کن جو غم شاہ آزاد کن ہیں وہاں پہنچے تو یہ اور ادھر پہنچے تو کیا یا معین الدین کشتی میری پار لگا دے کشتی اور ادھر پہنچے تو یا باول حق بیڑا تک پار کر دے میرا بیڑا ہر جگہ بدلتی رہتی ہے ان کی ٹیون یعنی وہ خالص عبادت تو ایک کی نہیں کرتے ہیں ایک کی کرتے ہیں تو پھر سارے سب کی کرتے ہیں اور وہ تینتیس کروڑ کی بھی کرتے ہیں اللہ ہے وہ ذات کہ بس خالص عبادت اسی کی ہوتی ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے اللہ اللہ دین الخالص سنو اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء اور وہ جو انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا کار ساز مکہ کے مشرک تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں ہم پڑھ چکے نمازیں بھی پڑھتے تھے اللہ کے لیے زکوٰۃ بھی دیتے تھے اللہ کے لیے حج بھی کرتے تھے لیکن کیا گڑبڑ تھی اللہ کے لیے بھی کرتے تھے اور غیر اللہ کے لیے بھی کرتے تھے اور جو غیر اللہ کے لیے کرتے تھے کیا ان کو وہ براہ راست خالق اور مالک مانتے تھے نہ خالق مالک نہیں بلکہ سنو کس لیے عبادت کرتے تھے والذین اتخذوا اور وہ لوگ الذین اتخذوا جو انہوں نے بنائے ہیں من دونہ اللہ کے سوا اولیاء اکار ساز مکہ والوں نے عرب کے مشرکوں نے جو اللہ کے سوا اولیاء بنائے ہیں حاجت روا بنائے کار ساز بنائے کام بنانے والے بنائے ان سے پوچھو ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں ما نعبدهم ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے اللہ مگر اس لیے کر ربو تاکہ یہ قریب کر دیں نا ہم کو الا اللہ ہی اللہ کے وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا بنیادی طور پر کرتے ہی نہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ ہستیاں ہیں ہم ان کی عبادت کریں گے یہ اللہ سے ہم کو نزدیک کر دیں گے بس اتنا ہی مقصد ہے ورنہ ان کو ہم نہ خدا مانتے نہ خالق مانتے نہ مالک مانتے نہ رازق مانتے ہیں اللہ عبا مگر یہ تاکہ یہ قریب کر دیں ہم کو اللہ اللہ کے مرتبے کے اعتبار سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان فی ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ان اللہ لا من ہوا کاذب کفار بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس آدمی کو من ہوا کاذب جو جھوٹ بولنے والا ہو کفار جو بہت زیادہ نا شکرہ ہو اور ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں کون کرتے تھے مکہ کے مشرق بھی عیسائی بھی یہودی بھی سب کو سامنے رکھا قرآن پاک جواب دیتا ہے لو اراد اللہ ولدا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے لطفا تو چن لیتا وہ مما یقر ما یا شاہ اس میں سے جس کو وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا سبحان اس کی ذات پاک ہے اگر اس نے اولاد ہی بنانی ہوتی تو پھر اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت سبحانہ اس کی ذات پاک ہے نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی وہ اللہ الواحد القہار وہی تو اللہ ہے الواحد جو اکیلا ہے القہار جو سب پر غالب ہے وہ اللہ خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق با مقصد یکبر اللیلہ وہ لپیٹتا ہے اللہ رات کو النہاری دن پر ویکبر نہارا اور لپیٹ دیتا ہے دن کو اللّہ رات کے اوپر وسخر سخر اور جس نے سورج کو کام میں لگایا والقمر اور سورج چاند کو کام میں لگایا کل یجری ہر کوئی دوڑ رہا ہے لاجل اجنم ایک متعین کی ہوئی مدت کو پورا کرنے کے لیے الا سنو هو العزیز الغفار وہی غالب ہے وہی بخشنے والا ہے خلقکم وہ ہے اللہ وہی عبادت کے لائق ہے خالص اسی کی عبادت کون خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے ایک آدم علیہ السلام سے ثم جعل منہا زوجہا پھر اسی سے بنایا اس کے جوڑے کو اس کی بیوی کو وانزلا اور جس نے اتارا لکم تمہارے لیے من الانعامی چوپاوں میں سے سمانیت ازواج آج جوڑوں کو پڑ چکی ہم آج جوڑے کون سے اونٹ اور اونٹنی بیل اور گائے بکرا اور بکری بھیڑ اور بھیڑو یخلقکم وہ تم کو پیدا کرتا ہے فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری ماؤں کی شکم میں کیسے پیدا کرتا ہے خلقن ایک پیدائش من بعد خلق دوسری پیدائش کے بعد ایک مرتبہ ایک پہلے نطفہ اس کے بعد کیا بنا ہیں اس کے بعد علقہ چپکنے والا خون اس کے بعد مضغہ بوٹی اس کے بعد کیا بنتا چلا گیا فکسون العظام لحما اس کے بعد ہڈیاں پھر ہڈیوں پر چڑھی چڑھا گوشت خلقا من بعد خلق ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں فی ظلمات ثلاث اور یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے وہ دوسرے مقام پر ناپ ناپ کر کے ترتیب کے ساتھ بھی بنایا برابر بھی بنایا ناپ کر بھی بنایا ایسا نہیں کہ ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی ایک بازو لمبا ایک چھوٹا ایک پاؤں لمبا ایک چھوٹا ایک انگلی لمبی ایک چھوٹی نہ سب کو ناپ کر کے بنایا برابر بنا ہوا بنایا اور بنا کہاں رہا ہے کس فیکٹری میں فی ظلمات سلاسن تین اندھیریوں کے اندر اللہ اکبر یہ جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا سورج اور چاند کے اس نظام کو چلانے والا اور تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بنانے والا ذالکم اللہ ربکم وہ اللہ تمہارا رب ہے وہ اللہ یہ اس میں اشارہ اشارہ کرنے کے لیے آتا وہ تو وہ نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن جب اس کی صفتیں یہ پیش کی ایسا لگتا ہے کہ انسان گویا انتا عبد اللہ کا ان کا ترا جیسا کہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ تیرا رب ہے رب تمہارا رب ہے لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے کن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جب بادشاہ وہ ہے تو وہ نہ چاہے تو تمہیں کہاں سے ملے گا لا الہ الا ہو کوئی نہیں ہے اس کے سوا فانا تصرفون تو تم کو کدھر پھیرا جا رہا ہے اور دوسرا دوسرا معنی تم کدھر پھرے جا رہے ہو ان تکفرو اگر تم ناشکری کرو گے اور اگر تم انکار کرو گے فان اللہ غنی عنکم وہ تم سے بے نیاز ہے تمہارے انکار کرنے سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ولا يرضى لعباد الكفر لیکن اپنے بندوں کے لیے وہ کفر کو پسند نہیں کرتا وان تشکروا اور اگر تم شکر کرو گے يرضه لكم وہ اس شکر کو تمہارے لیے پسند کرے گا ولا تزر وازره وزر اخرى اور سنو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ثم الى رب پھر کم پھر تمہارے رب کی طرف مرضی حکم تمہارا لوٹ کر جانا ہے فینبئکم حکم وہ تم کو بتا دے گا بما کم تم وہ کام جو تم کیا کرتے تھے انه علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو واذا مسل انسان ہائے ہائے عجیب حال ہے انسان کا اس کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا بناتا ہے لیکن جب بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں تو پھر ربا تو ربا سوئی اس کو یاد کرتا ہے وَإِذَا مَسَّ انسان اور جب چھوتی ہے انسان کو تکلیف دعا ربہ پکارتا ہے اپنے رب کو منیبا الیہ اسی کی طرف متوجہ ہو کر مطالبہ ہے ہر وقت میں متوجہ ہونا اور جب پریشانی آئی تو تب اسی کی طرف متوجہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ہر وقت میں اپنے مالک کی طرف متوجہ تھا جب پریشانی آتی ہے وہ اپنے مالک سے مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ہمارے مالک یہ وہی ہے جو ہر وقت میں تیرے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے اور ایک بندہ جو اس مالک کے در پر نہیں آتا مصیبتیں آئیں تم ہاں ربا ربا ربا تو ہی فرمایا فرشتے بھی کہتے ہیں خدائی آواز سنی تو نہیں کبھی ادھر کبھی اس بندے کو ادھر مانگتے تو دیکھا نہیں اچانک ہی پہنچا ہے ضرور ربا اوہو پکارتا ہے اپنے رب کو اسی کی طرف متوجہ ہو کر تم میدا خب والا ہو پھر عطا کرتا ہے اس کا مالک اس کو نیامت نیامت بن ہوا اپنی جانب سے نسیا بھول گیا ما کان یدعو الیہ اس کو جس کی طرف اس نے اپنے مالک کو پکارا تھا من قبل اس سے پہلے یاد ہی نہیں بھائی تمہارے اوپر ایک مصیبت آئی تھی آنکھ کب سے آئی تھی یار پتہ نہیں یار وہ آتے تھے نا تم کہتے تھے دعا کرو دعا کرو اچھا اچھا ہاں ہاں, ہاں، تھی ایک بات وہ یاد پڑتا ہے مجھے بھی ہاں بھول گیا بالکل وجہ اللہ اندادا اور اب مالک کو بھول گیا اور چڑھاوے چڑھانے پہنچ گیا اور بناتا ہے وہ اللہ کے لیے تاکہ خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی اس کے راستے سے گمراہ کرے تمتا بھی کفری کا کلیلا کہہ دیجیے اس نافرمان انسان سے اپنے کفر کے ساتھ کچھ دن مزے مار لے ان تو جہنمی ہے تجھے جانا ہے آگ میں چار دن کے مزے پھر اندھیری رات کر لے جتنا تجھے کرنا ہےفان اتن آنا الم ایک بندہ تمہارے سامنے یہ ہے اور ایک دوسرا بندہ ہے کرو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے امن ہوا قانتن ایک وہ بندہ جو جھکنے والا ہے آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں ساجدن سجدہ کرنے والا ہے آنا اللیل اپنے رب کو یاد کرنے والا جھکنے والا اس کے سامنے آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں ساجدن کبھی سجدے کی حالت میں وقائمن اور کبھی قیام کی حالت میں کیوں اپنے مالک کے سامنے جھکا ہوا ہے یحذر الاخرہ ڈرتا ہے آخرت سے ویرجو رحمت ربی اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے قل لا ایک وہ اوپر والا بندہ اور ایک یہ نیچے والا بندہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جواب ملے گا نہیں برابر ہو سکتے پھر دوبارہ سوال کیا وہ اوپر والا جاننے والا اور یہ جاہل ہے حل کیا برابر ہو سکتے ہیں اللہ دین جو جانتے ہیں والذین لا یعلمون اور جو نہیں جانتے ہیں انما یتذکرون الالباب یہ زبردست نصیحت کی چیزیں ہیں مگر نصیحت کون حاصل کرے گا جس کے پاس دماغ ہے جس کے پاس عقل ہے ان نمای الالباب بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے لب والے لب عرض کیا جا چکا جس کے پاس مغز ہے جن کی کھوپڑی میں کچھ نہ کچھ ہے دماغ ابھی وہ سمجھتے ہیں اور جو بالکل اس کو بیچ چکے ہیں جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے وہ کیا نصیحت سے سبق حاصل کریں گے صدق اللہ مولانا العظیم